اس بزنس کا وہ اگلا تجربہ حمید سکندر کی زندگی کا سب سے سبق آموز تجربہ تھا ایک سٹار اسٹوڈنٹ کے طور پر اسکول کے بچوں کو اپنی پسندیدہ چیز لینے کی ترغیب دینا اور پھر اس حد تک انہیں للچکانا للچکا دینا کہ وہ آنکھیں بند کر کے اپنی پسندیدہ چیز کے پیچھے چل پڑے الگ بات تھی لیکن اپنی پسندیدہ چیز کو واپس دے دینا خوشی خوشی علیحدہ معاملہ تھا جس چیز واپس دینے کا کہنے والا حمید سکندر ہوتا یا کوئی اور ان کو فرق نہیں پڑتا تھا وہ مطمئن اور خوش کلائنٹس جنہوں نے حمید سکندر کا دماغ ساتویں آسمان تک پہنچایا تھا وہ اسی طرح اسے کھینچ کر واپس بھی لے آئے وہ ایک ہفتے کے بجائے ایک دن میں وہ کام سر انجام دے دینا چاہتا تھا لیکن اگلے ہی دن اسے پتہ چل گیا تھا کہ سلار سکندر نے اس کام کے لیے اسے ایک ہفتہ کیوں دیا تھا ایک دن کیوں نہیں حمید سکندر اگلے دن سکول میں اس بزنس کے ذریعے ہونے والے بزنس معاہدے کو ختم کرنے میں پہلی بار سکول کے سب سے ناپسندیدہ اسٹوڈنٹس کے درجہ پر فائز ہو رہا تھا کامیابی انسان کو ایک سبق سکھاتی ہے ناکامی دس لیکن حمید سکندر نے پندرہ سیکھے تھے بابا آئی ایم سوری گاڑی سے اترتے ہوئے سلار کو دیکھ کر لپ, لپکتی ہوئی اس کے پاس آئی تھی ریسہ سائیکل چلا رہی تھی وہ ریسہ کی پہلی غلطی تھی جس پر سلار کو اسے ڈانٹنا پڑا تھا اور ریسہ پچھلی رات سے بعد ہضم نہیں کر پا رہی تھی گاڑی کا دروازہ کھولتے کھولے سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے سلار نے اپنے منہ اس منہ بولی بیٹی کو دیکھا جو پروانوں کی طرح اپنے ماں باپ کے گرد منڈلاتی بیٹی تھی تمہیں پتا ہے تم نے کیا غلطی کی سلار نے ایک دن کی خاموشی کے بعد اسے معاف کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے اس سے پوچھا یس مجھے آپ کو اور ممی کو سب کچھ بتانا چاہیے تھا رئیسہ نے اپنا اپنے گلاسز ٹھیک کرتے ہوئے سر چھکا کر کہا اور سلاڈ نے مزید کریدا اور مجھے حمین کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن بابا میں نے اس کو سپورٹ کبھی نہیں کیا رئیسہ نے پہلا جملہ کہتے ہی اس کی تصحیح کی تم نے خاموش رہ کر اسے سپورٹ کیا سلاڈ نے کہا بابا میں نے اسے منع کیا تھا لیکن میں اس نے مجھے کنونس کر لیا رئیسہ نے اپنا مسئلہ اور وضاحت پیش کی اگر اس نے تمہیں کنونس کر لیا تھا تو پھر تم مجھے کیوں بتانا چاہتی تھی حمید کے بارے میں کچھ اس بار عیسیٰ نے جواب نہیں دیا وہ سر جھکائے کھڑی رہی سلار نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور کہا تم کنونس نہیں ہوئی تھی تمہارے دل میں تھا کہ ہمین ٹھیک کام نہیں کر رہا رئیسہ نے سلار کی بات پر اسی طرح سر سر جھکائے جھکائے ہلایا یہ زیادہ بری بات تھی تمہیں پتا تھا وہ ایک غلط کام کر رہا لیکن تم نے اسے کرنے دیا چھپایا وہ مجھ سے ناراض ہو جاتا بابا رئیسہ نے کہا تو کیا ہوتا سلار نے اسی سنجیدگی سے کہا میں اسے ناراض نہیں کر سکتی اس نے کچھ اس بار کچھ اور بے بستی سے کہا اس کی ناراضی اس سے بہتر تھی جتنی پریشانی وہ اب اٹھائے گا تو میں اندازہ ہے اسکول میں کتنی شرمندگی اٹھانی پڑے گی اب اسے رئیسا نے ایک بار پھر سر ہلا دیا وہ تمہارا بھائی ہے دوست ہے تم اس سے بہت پیار کرتی ہوں میں جانتا ہوں لیکن اگر کوئی ہمیں عزیز ہو تو اس کی غلطی ہمیں عزیز نہیں ہونی چاہیے وہ بسے جتنے آسان اور سادہ لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کر سکتا تھا کر رہا تھا وہ سر ہلاتے ہوئے سن رہی تھی اور ذہن نشین کر رہی تھی سرار خاموش ہوا تو رئیسا نے سر اٹھا کر اسے پوچھا کیا میں اب بھی آپ کو اچھی لگتی ہوں بابا سالار نے اس کے گرد بازو پھیلا کر اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے اس کا سر جما یس رئیسہ کھل اٹھی وہ ایسی ہی تھی چھوٹی سی بات پر پریشان ہونے والی اور چھوٹی سی بات پر خوش ہو جانے والی رئیسہ اب گاڑی کی پچھلی سیٹ سے اس کا بریف کیس نکالنے لگی تھی انایا نے ایرک کو کھڑکی سے دیکھا تھا اور وہ اسے دیکھتی ہی رہ گئی تھی وہ ایک چھٹی کا دن تھا اور وہ سٹنگ ایریا کی کھڑکی میں پڑے کچھ چھوٹے انڈور پلانٹس کو تھوڑی دیر پہلے سنک سے پانی دے کر لائی تھی اور اب انہیں کھڑکی میں رکھ رہی تھی جب اس نے ایرک کو گھر سے نکلتے دیکھا تھا اور وہ ہل نہیں سکی تھی اور ایرک کو اس طرح دیکھنے والی وہ کیلی نہیں تھی وہ اب کالونی کے اس روڈ کے فٹ پاتھ پر آ چکا تھا جو ان گھروں کے بیچ گھومتی گھامتی انہیں ایک دوسرے سے جوڑے ہوئے تھی اور اسی سڑک سے اکا دکا گزرنے والی گاڑیاں اور فٹ پاتھ پر اپنے کتے اور بلیوں کو ٹہل ٹہلانے والے افراد میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جو ایرک کو نہ دیکھ رہا ہو انایا کچن میں کام کرتی ماما نے اتنی دیر کھڑی کھڑکی سے باہر جھانکتے دیکھ کر اسے پکارا تھا نایا اس قدر مگن تھی کہ اسے ماں کی آواز سنائی نہیں دی تھی ماما کچن ایریا سے خود بھی سٹنگ ایریا کی اس کھڑکی کے سامنے آ گئی جس سے نایا باہر دیکھ رہی تھی اور کھڑکی سے باہر نظر آنے والے منظر نے اسے بھی نائے کی طرح منجمد کیا تھا ایرک ایک کیکڑے کی طرح اپنے چاروں ہاتھوں اور پیروں پر چل رہا تھا وہ جو پائے کی طرح وہ جو پائے کی طرح نہیں چل رہا تھا وہ اپنی پشت کے بل چل رہا تھا اپنا پیٹ اونچا کیے اپنے دونوں ہاتھوں کے بل اپنے اوپر اوپری دھڑ کو اٹھائے اپنے ٹانگے گھٹنوں کے بل اٹھائے وہ بری وہ بڑی بڑی دقت سے چل چل رہا تھا بلکہ بلکہ رنگ رہا تھا لیکن رکے بغیر بہت اطمینان سے وہ اسی طرح ادھر سے ادھر جاتے ہوئے چہل قدمی میں مصروف تھا جیسے یہ اس کے چلنے کا نارمل طریقہ تھا وہ جب تھک جاتا بیٹھ کر تھوڑی دیر سانس لیتا پھر اسی طرح چلنا شروع کر دیتا یہ کیا کر رہا ہے عنایا نے اب کچھ پریشان ہو کر امامت سے پوچھا تھا جو خود بھی اس کی طرح ہکا بکا اسے دیکھ رہی تھی پتہ نہیں کیا یہ چل نہیں سکتا عنایا کو تشویش ہوئی تھی پتہ نہیں امامہ اور کیا جواب دیتی جبریل تم ذرا جا کر اسے اندر لے آ کر آؤ جبریل اوپر والی منزل سے سیڑھیاں اتر رہا تھا جب امامہ نے اس کے قدموں کی آواز پر پلٹ کر اسے دیکھتے ہوئے کہا کسے جبریل نے جواباً کھڑکی کے پاس آتے ہوئے کہا اور امامہ کو اس کے سوال کا جواب دینے کی ضرورت نہیں پڑی اس نے ایرک کو دیکھ لیا تھا پھر وہ رکے بغیر باہر نکل گیا ایرک اسی طرح ان کے گھر کے سامنے کیکڑا بنا ادھر سے ادھر جا رہا تھا لیکن وہ رکا نہیں تھا اسی طرح اسے نظر انداز کرتے ہوئے چلتا رہا ہیلو جبریل نے ایرک کے ساتھ ٹہلتے ہوئے اس سے کہا اس کی سرخ ہوتی رنگت پھولا ہوا ساس اور ماتھے پر چمکتے پسینے کے قطروں سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ تھک چکا ہے لیکن اس کے باوجود سب لوگوں کی توجہ حاصل کیے رکھنے کے لیے خود پر ظلم کر رہا تھا ہیلو اس نے بھی جبریل کی ہیلو کا جواب اتنے ہی پرجوش لیکن تھکے ہوئے انداز میں دیا تھا یہ کوئی نئی ایکسرسائز ہے جبریل نے اس کے ساتھ ہلکے قدموں سے چلتے ہوئے کہا نہیں ایرک کا جواب آیا پھر میں کیکڑا ہوں اور کیکڑے ایسے ہی چلتے ہیں ایرک نے اس بار اس کی طرف دیکھے بغیر کہا او آئی سی جبریل نے بے اختیار کہا اور یہ تبدیلی کب آئی آخری بار جب میں نے تمہیں دیکھا تھا تو تم تو انسان تھے جبریل اس سے یوں بات کرا تھا جیسے اس سے اس کی بات پر یقین آ گیا آج رات ایرک نے بھولے ہوئے سانس کے ساتھ کہا او کیکڑے اکثر رک کر آرام بھی کرتے ہیں تم نہیں کرو گے جبریل نے بالآخر اسے مشورہ دینے والے انداز میں کہا ایرک کے لیے جیسے تنکے کو سہارا والی بات ہوئی تھی وہ ڈھہر جانے والے انداز میں فٹ پاتھ پر چت لیٹے ہوئے بولا او یس میں بھول گیا تھا اچھا ہوا تم نے یاد دلایا اسے جبریل کے قدموں میں لیٹے لیٹے کہا ڈونٹ مائنڈ کیکڑے اتنی ایفرٹ کرنے کے بعد کھاتے پیتے بھی ہیں جبریل نے جیسے اسے اگلی بات یاد دلائی ہاں مجھے بھی کھانے کو کچھ چاہیے ایرک کی بھوک واقعی اس کی بات اس کی بات سے چمکی اس کے بازو اور کمر اس وقت تقریباً چھل ہو رہی تھی ہمارے گھر میں کیکڑوں کو ہمارے گھر میں کیکڑوں کی کچھ خوراک ہے اگر تمہیں انٹرسٹ ہو تو تم جا کے کھا سکتے ہو جبریل نے بلاخر اس سے کہا وہ سیدھا سادہ اسے آ کر امامہ کا پیغام بھی دے سکتا تھا لیکن انہیں ایرک کا پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ کس موڈ میں ہوتا اور کب کیا جواب دیتا مجھے سوچنے دو ایرک سوچنے پڑا جبریل نے سر اٹھا کر اس کھڑکی کی طرف دیکھا جہاں سے اسے ماما اور عنایاں نظر آ رہی تھیں لیکن مجبوری والی کوئی بات نہیں اگر تم نہیں چاہتے آنا تو تو بھی ٹھیک ہے جبریل نے کہتے ہوئے قدم آگے بڑھائے ایرک ایک دم اسی طرح کیکڑا بنے بنے اس کے ساتھ چلنے لگا جبریل رکا اور اس نے بڑی شائستگی سے کہا مجھے اچھا لگے گا اگر تم کچھ دیر کے لیے دوبارہ انسان بن جاؤ میری بہن اور ممی کیکڑوں سے بہت ڈرتی ہیں اور ان کے ڈر کو ختم کرنے کے لیے ہمیں ہر وہ کیڑا مارنا پڑتا ہے جو ہمیں نظر آ جاتا ہے اس نے مذاق کی بات سنجیدگی سے کہی تھی اور ایرک نے بخوبی سمجھ لیا تھا کہ وہ اس سے کیا کہنا چاہتا ہے وہ رکا بیٹھا پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا جبریل کے ساتھ گھر میں داخل ہوتے ہوئے اس نے ماما اور عنایہ کی حیران نظریں محسوس کر لی تھیں مگر پھر وہ مطمئن تھا ایرک تم کیا کر رہے تھے باہر اس کے اندر آتے ہی عنایہ نے اس سے سب سے پہلے پوچھا تھا وہ جواباً صرف مسکرا دیا تھا فاتحانہ انداز میں یوں جیسے وہ چاہتا تھا ہاں، یوں جیسے وہ جو چاہتا تھا حاصل کر لیا ہو یہ ایرک نہیں ہے یہ کیکڑا ہے جبریل نے اس کا تعارف کروایا اور اسے اچھے لگے گا اگر اس کو اس نام سے ہی پکارا جائے اسے جبریل کے تعریف کو بھی نظر انداز کر دیا وہ سیدھا کچن کاؤنٹر کے قریب پڑے ایک سٹول پر جا کر بیٹھ گیا تھا تم اتنے دن سے آئی کیوں نہیں امامہ نے بات کا موضوع بدلنے کی کوشش کی اسے اندازہ تھا صرف اسے نہیں ان تینوں کو کہ وہ ان کے گھر کے باہر کیکڑا بن کر چہل قدمی کیوں کر رہا تھا میں مصروف تھا ایرک نے مختصر جواب دیا وہ اب اپنے بازو اور کلائیاں دبا رہا تھا عنایا نے نظروں کا تبادلہ کیا اور اپنی ہنسی کو روکا انہیں اندازہ تھا ایک کیکڑا بند کر پندرہ بیس منٹ چہل قدمی کا نتیجہ اب کیا نکلنے والا ہے تم بعض وہ بےحد احمقانہ حرکتیں کرتے ہو عنایا نے اس سے کہا تم واقعی ایسا سمجھتی ہو ایرک اس کے تبصرے پر جیسے کچھ مسترب ہوا ہاں بالکل ایرک کے چہرے پر اب کچھ مایوسی آئی اگر تم ہمارے گھر کے اندر آنا چاہتے تھے تو اس کا سیدھا راستہ دروازے پر دستک دے کر اجازت مانگنا ہے کیکڑا بن کر ہمارے گھر کے سامنے پھرنا نہیں یا تم یہ چاہتے تھے کہ ہم خود تمہیں کھینچ کھینچ کر اندر لائیں عنا نے کچھ خفکی سے کہا ایرک کا چہرہ سرخ ہوا یہ شرمندگی تھی اس بات کی کہ وہ اس کی حرکت کی وجہ سمجھ گئے تھے مجھے سلار مجھے پسند نہیں کرتی ایرک نے اس کی بات کے جواب میں امامہ کو دیکھتے ہوئے کہا امامہ اسے دیکھ کر رہ گئی اسے اندازہ نہیں تھا پہلی بار اس کے سمجھانے کا اثر ایرک پر یہ ہوگا خیر وہ تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں کرتا خاص طور پر میں but you are still welcome یہ جبریل تھا جس نے ماں کے جواب دینے سے پہلے جواب دیا وہ فریج سے ایک سافٹ پرنٹ نکال رہا تھا میرے بھی تمہارے بارے میں ایسے ہی خیالات ہیں ایرک نے اسے ٹکڑا توڑ جواب دیا تھا او oh, ریلی اب کچھ اسے زج کر رہا تھا وہ جانتا تھا ایرک کو اس کی بات بری لگی تھی ایرک نے اسی طرح روٹھے انداز میں بیٹھا رہا تھا لیکن وہ یہاں ان لوگوں کے پاس آ کر ایک بار پھر ویسی و پرسکون تھا جیسے ہمیشہ ہو جاتا تھا اس ان کے گھر میں گرم جوشی تھی جو سب کے لیے تھی ایرک بھی اس نرم سی گرماہٹ کو محسوس کر سکتا تھا وہ اپنے چول سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے ماما سے کہا مسز طرح میں پھر سے کوئی ڈرنک لے سکتا ہوں نہیں جو آخری تھا وہ میں نے لے لیا لیکن تم یہ پی سکتے ہو امامہ سے پہلے جبریل نے اس سے کہا اور اپنے ہاتھ نے پکڑا وہ کین جس سے اس نے ابھی ایک دو گھونٹ لیے تھے اس کے سامنے کچن کاؤنٹر پر رکھ دیا اور خود اندرونی کمرے کی طرف چلا گیا انائر لاؤنج کی صفائی میں امامہ کی مدد کر رہی تھی ایرا کچھ دیر دیکھتا رہا پھر اس نے کین اٹھا کر ایک ہی سانس میں سے ختم کر لیا اگر مدد کی ضرورت ہو تو میں مدد کر سکتا ہوں ایرک نے ان دونوں کو مختلف چیزیں ادھر سے ادھر اٹھا کر رکھتے دیکھ کر آفر کی تمہارے بازو اب دو دن تک کچھ بھی اٹھانے کے قابل نہیں رہیں گے اس لیے آرام کرو ہم خود ہی کر لیں گے امامہ نے جواباً اس سے کہا میرا نام ایرک نہیں ہے ایرک نے بہت سنجیدگی سے امامہ کو جواب دیا ہاں پتہ ہے تمہارا نام اب کیکڑا ہے انائے نے ہوور چلاتے ہوئے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا اس سے کہا میرا نام عبداللہ ہے امامہ اور انایا نے بیک وقت پہلے اسے دیکھا اور پھر ایک دوسرے کو کیا مطلب امامہ کچھ کا بکا سی رہ گئی اب میرا نام ایرک نہیں عبداللہ ہے ایرک نے اپنا جملہ اسی سنجیدگی سے دہرایا تھا کس نے بدلا ہے تمہارا نام عنایہ بھی ماں کی طرح دنگ تھی میں نے خود ایرک نے فخری انداز میں خالی کین ڈسٹ بن میں پھینکتے ہوئے کہا ایرک ایک بہت خوبصورت نام تھا امامہ نے بےحد سنجیدگی سے اس سے کہا کیوں عنایہ اس نے روانی میں عنایہ سے پوچھا عبداللہ زیادہ خوبصورت نام ہے ممی انائے نے ماں کی تائید نہیں کی لیکن بڑے جتانے والے انداز میں بتایا کہ وہ عبداللہ سے کیا مفہوم لے رہی تھی وہ اللہ کا نام تھا اور وہ امامہ سے ایرک کے سامنے یہ نہیں کہنا چاہتی تھی کہ اللہ کا نام سب سے خوبصورت ہوتا ہے سلار اور امامہ نے امریکہ میں اپنے بچوں کو مذہب سے ناشتہ نہیں رکھا کر رکھا تھا اور ماں باپ سے بڑھ کر یہ کام جبریل کرتا تھا جو ان تینوں کو قرآن کی بہت ساری باتیں بتاتا تھا لیکن اپنے مذہب سے مکمل طور پر واقف ہونے اور باعمل ہونے کے باوجود ان دونوں نے اپنے بچوں کو اس معاشرے میں رہتے ہوئے مذہبی مباحثت میں حصہ لینے سے ہمیشہ باز رکھا تھا وہ مسلمان کے طور پر واضح شناخت رکھنے کے باوجود کسی بھی طرح کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے شخص کی دل آزاری کا باعث نہیں بنتے تھے اپنے مذہب کو دوسروں کے لیے تکلیف پہنچانے کا ذریعہ بنا کر لیکن ایرک کو عبداللہ بننے کی ضرورت کس لیے امامہ کو اس کی بات سمجھ میں آ گئی تھی اس کے باوجود وہ ایرک سے کہے بغیر نہ رہ سکی جو جس موضوع سے بچنا چاہتی تھی بات آج پھر وہیں آ گئی تھی کیوں ضرورت نہیں ہے ایرک نے اسی انداز میں امامہ سے پوچھا اس سوال کا جواب امامہ کے پاس نہیں تھا تمہاری ممی کو پتا کہ تم نے نام بدل دیا انائے نے ماں کی مشکل سوال بدل کر آسان کی تھی ابھی نہیں پتا لیکن میں بتا دوں گا ایرک نے اسے سہولت سے کہا اور یہ نام تم نے رکھا کس کیسے ہے امامہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی انٹرنیٹ سے ڈھونڈا ہے ایرک نے اطمینان سے کہا اس کا مطلب جانتے ہو امامہ نے اگلا سوال کیا ہاں اللہ کا بندہ اس نے امامہ کو ایک بار پھر لاجواب کیا تھا میں چاہتا ہوں کہ آپ سب مجھے عبداللہ کہا کریں ایرک نے اگلا مطالبہ کیا اس سے کیا ہوگا اس بار وہ اماما کے سوال پر خاموش رہ گیا تھا واقعی اس سے کیا ہو سکتا تھا وہ کچھ دیر ایسے ہی کھڑا رہا پھر کچھ کہیں بغیر خاموشی سے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا امامہ کو عجیب سا کلک ہوا وہ کھڑکی کی طرف گئی اور باہر جھانک کا اس کا خیال تھا وہ ایک بار پھر کیکڑا بند کر فٹ پاتھ پر پھر رہا ہوگا لیکن وہ باہر نہیں تھا عبداللہ برا نہیں ہے وہ عنایق کی آواز پر کرنٹ کھا کر پلٹی تھی عبداللہ برا نہیں ہے وہ عنایق کی آواز پر کرنٹ کھا کر پلٹی تھی وہ ایک بار پھر اوور چلانے کے لیے تیار تھی لیکن وہ اب اداس تھی عنایا وہ ایرک ہے صرف نام بدل لینے سے وہ عبداللہ نہیں ہو سکتا بیٹا امامہ نے کہنا ضروری سمجھا تھا لیکن یہ جملہ کہتے ہوئے اسے اپنی آواز کی بازگشت نے عجیب انداز میں ہولایا تھا عنایا خاموش رہی تھی سالار نے اس فائل میں لگے کاغذات کو باری باری دیکھا آخری کاغذ فائل میں رکھنے کے بعد اس نے سامنے بیٹھے حمین کو دیکھا فائل بند کی اور اسے واپس تھما دی تو اس سارے تجربے سے تم نے کیا سیکھا بہت ساری باتیں حمید نے گہرا سانس لے کر کہا سالار نے اپنی ہنسی بھی اختیار چھپائی صرف دو باتیں بتا دو بچے اچھے کلائنٹس نہیں ہوتے اس نے بے ساختہ کہا اور بزنس آسان نہیں ہے ان سے چند لمحے خاموش رہ کر سالار سے کہا درست سالار نے تائید کی پھر اس سے کہا ہر وہ چیز جو اچھی لگے اور دوسرے کی ملکیت ہو ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہو سکتی نہ ہی ہماری موسٹ فیوریٹ چیز ہو سکتی ہے سلار نے اس کے بزنس سلوگن کو جان بوجھ کر دہرایا جو اس نے اس کے کانٹریکٹ میں پڑھا تھا اپنی پسندیدہ چیز حاصل کریں ایک لمحے کے لیے سلوگن نے اسے چکرا کر ہی رکھ دیا تھا اس کی اولاد کا بزنس سلوگن کیسے ہو سکتا تھا اور وہ بھی نو سال کی عمر میں ہماری موسٹ فیوریٹ چیز وہی ہوتی ہے اور ہونی چاہیے جو ہمارے پاس ہے کسی دوسرے کی موسٹ فیوریٹ چیز چھینے کا ہمیں حق نہیں ہے وہ اپنے نو سالہ بیٹے کو بزنس کے گڑ بتانے میں اختلافات کا درست درست دینے کی کوشش کر رہا تھا پتہ نہیں صحیح کر رہا تھا یا غلط مگر سالار سکندر باپ تھا اور وہ اپنے نو سالہ بیٹے کو یہ نہیں سکھا سکتا تھا کہ بزنس میں کوئی اخلاقیات نہیں ہوتی صرف پیسہ ہوتا یا نہیں ہوتا باقی ہر چیز سیکنڈری تھی تمہیں پتہ ہے انسان کے پاس سب سے طاقتور چیز کیا ہے اس نے حمین سے پوچھا کیا حمین نے کہا عقل اگر اس کا صحیح استعمال کرنا آتا ہو تو وہ کہہ رہا تھا اور تمہیں پتہ ہے انسان کے پاس سب سے خطرناک چیز کیا ہے اس نے پھر پوچھا کیا حمین نے پھر اسی انداز میں کہا عقل اگر اس کا صحیح استعمال نہ آتا ہو تو یہ صرف دوسروں کو نہیں خود آپ کو بھی تباہ کر سکتی ہے حمید جانتا تھا سلار کس کی عقل کی بات کر رہا تھا وہ اسی کی بات کر رہا تھا وہ دنیا کے دو ذہین ترین دماغ تھے صرف باپ بیٹا نہیں تھے پینتالیس سال کی عمر میں وہ ایک سود سے پاک اسلامی مالیاتی نظام کا ڈھانچہ کھڑا کر چکا تھا اب اس ڈھانچے کی بنیادیں مضبوط کرنے کے بعد اس کی عمارت کھڑی کر رہا تھا وہ رسک لیتا تھا چیلنج قبول کرتا تھا نئے راستے ڈھونڈنا اور بنانا جانتا تھا برین ٹیومر سے لڑتے ہوئے بھی وہ اپنی زندگی کے ایک ایک دن کو بامقصد گزار رہا تھا ایک دنیا اس کے نام سے واقف تھی ایک دنیا اسے مانتی تھی وہ جس فارم پر بات وہ جس فرم پر بات کرنے کھڑا ہوتا فنانس کی دنیا کے نام سے واقف تھی فنانس کی دنیا کے دنیا کے گرد اس کو خاموشی اور توجہ سے سنتے تھے وہ زندگی میں کوئی اور بڑے مارکے نہ بھی مارتا تو بھی سلار سکندر فنانس کی دنیا میں لیجنڈری حیثیت رکھتا تھا لیجنڈری حمید سکندر ایک نو سال کا بچہ تھا جس کا پہلا بزنس کسی انویسٹمنٹ کے بغیر صرف انٹر پرسنل سے شروع ہوا تھا اور کامیابی سے فراٹے بھرنے کے بعد تین مہینے کے اندر برے طرح نہ صرف ڈوبا تھا بلکہ ساتھ ہی اسکول میں اس کی ساہ کو بھی لے ڈوبا تھا اس دفتے پاس بقیہ رہ جانے والے ایک سو پچہتر ڈالرز کی ایک ایک پائی واپس کر دی تھی ہر ایک سے نہ صرف زبانی طور پر معذرت کی تھی بلکہ ہر ایک کو ایک معذرت کا خط بھی لکھا تھا جو اس نے خود ڈرافٹ کیا تھا یہ ہمین سکندر کی زندگی کے سب سے شرمندہ کرنے والے لمحات تھے وہ کچھ دنوں پہلے کے قومی سطح پر ملنے والے سٹارڈم کو گھنٹوں میں کھو چکا تھا لیکن اس سارے تجربے نے حمین سکندر کو پہلی بار کچھ سنجیدہ کیا تھا کچھ سوچنے پر مجبور کیا تھا اس نے اس رات ایک بات اپنے باپ کو نہیں بتائی تھی اور وہ یہ تھی کہ اسے زندگی میں بزنس ہی کرنا تھا اپنے باپ سے زیادہ بڑا اور کامیاب نام بننا تھا اس سے دنیا کا امیر ترین آدمی بننا تھا سکندر نے خواب آنکھوں سے اپنے کلاس کو ان کی رقم واپس کرتے ہوئے دیکھا تھا جس کی تعبیر اسے کیسے حاصل کرنی تھی یہ اسے بھی سوچنا تھا ممی میں قرآن پاک پڑھنا چاہتا ہوں ڈنر ٹیبل پر اس رات ایرک اپنی فیملی کے ساتھ کئی دنوں بعد ساتھ بیٹھا تھا کیرولین کا بوائے فرینڈ بھی وہیں تھا جب کھانے کے درمیان ایرک نے کیرولین سے یہ کہا تھا وہ کیا ہے ایک لمحہ کے لیے کیرولن کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کس چیز کو پڑھنے کی خواہش کر رہا ہے خواہش کا اظہار کر رہا ہے مسلمس کی ہولی بک جو انایا کی فیملی پڑھتی ہے اس نے ماں کو وضاحت دی کیرولن کے پارٹنر رولف نے کھانا کھاتے ہوئے رک کر ان دونوں کو دیکھا تھا وہ تقریباً پچھلے تین مہینے سے اب اسی گھر میں کیرولین کے ساتھ ایک لیو ان ریلیشن شپ میں تھا ایرک اسے پسند نہیں کرتا تھا وہ اچھی طرح جانتا تھا لیکن ایرک نے کبھی اسے بدتمیزی بھی نہیں کی تھی ان دونوں کا تعلق بےحد رسمی سا تھا مگر اتنے عرصے میں پہلی بات تھا کہ وہ ایرک ہی کسی بات پر تبصرہ کرنا چاہتا تھا لیکن کچھ جھجک رہا تھا وہ ایرک کے دل میں عبدل ناپسندیدگی میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا تھا تم ٹرانسلیشن پڑھنا چاہتے ہو کیرولن نے کہا نہیں میں عربی پڑھنا چاہتا ہوں جیسے وہ پڑھتے ہیں وہ سنجیدہ تھا لیکن تمہیں عربی نہیں آتی کیرولین بھی اب حد سنجیدہ تھی یہ ایک عجیب فرمائش تھی ہاں لیکن جبریل مجھے سکھا دے گا اس کو تو آتی ہے عربی ایرک نے ماں سے کہا فوری طور پر کیرولین کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا جواب دے وہ ایک نئی زبان کا ذکر اس طرح کر رہا تھا جیسے وہ دو دن میں اسے سیکھ لینے والا تھا اس کی ضرورت کیا ہے کیرولین کو خاموش دے کر رولف بولے بغیر نہیں رہ سکا تھا یہ مسلمانوں کی ہولی بک ہے تمہیں اس کو پڑھنے کے لیے ایک نئی زبان سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے تم اس کی ٹرانسلیشن پڑھ سکتے ہو اگر تمہیں ایک کتاب کے طور پر اسے پڑھنے میں دلچسپی ہے تو رولف نے اپنی طرف سے بےحد مناسب مشورہ دیا تھا جو ایرک نے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا تھا اس نے رولف کی بات کا جواب دینے کی بھی زحمت نہیں کی تھی ممی رالف کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے اس نے سوالیہ انداز میں کیرولین کی طرف دیکھا وہ ایک گہرا سانس لے کر رہ گئی اس کے اور ایرک کے تعلقات آج کل جس نوعیت کے رہ گئے تھے اس میں یہ بڑی بات تھی کہ وہ کسی کام کے لیے اسے اجازت مانگ رہا تھا ورنہ وہ کوئی کام کر کے بھی اسے بتانے کی زحمت نہیں کرتا تھا تمہارا سٹڈیز متاثر ہوں گی ایرک کیرولین کو جو واحد مسئلہ تھا اس نے اس کا ذکر کیا وہ متاثر نہیں ہوں گی آئی پرومس اس نے فوراً اس سے بیشتر ماں کو یقین دہانی کروائی رولف کو عجیب سی حد تک کا احساس ہوا تھا خود کو یوں نظر انداز کیے جانے پر لیکن دوبارہ مداخلت کرنے کے بجائے کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا اوکے ٹھیک ہے لیکن اگر تمہاری اسٹڈیز پر کوئی اثر پڑا تو میں تمہیں روک دوں گی ایرک کا چہرہ کھل اٹھا اوکے اس نے جیسے ماں کو تسلی دینے والے انداز میں کہا تم کب جایا کرو گے جبریل کے پاس قرآن پاک پڑھنے کیرولین نے پوچھا ہفتے میں دو بار ایرک نے کہا ٹھیک ہے وہ جیسے مطمئن ہوئی آپ جبریل کی ممی فو ممی کو فون کر کے بتا دیں کہ آپ نے مجھے اجازت دے دی اور آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے ایرک نے کہا کیرلن کو پلک چھپک چھپکتے میں سمجھ آ گیا تھا کہ اس ساری اجازت کا اصل مقصد کیا ہے رولف کے سامنے وہ ایرک سے یہ نہیں کہنا چاہتی تھی کہ وہ یقیناً جبریل کے خاندان کی شرط کی وجہ سے اس اجازت لینا چاہ رہا تھا ٹھیک ہے میں فون کر دوں گی کیرولن نے کہا ایرک شکریہ ادا کرتے ہوئے کھانا ختم کر کے چلا گیا تم بے وقوفی کر رہی ہو اس کے وہاں سے جاتے ہی رولف نے بہت ناخوش انداز میں کیرولین سے کہا تھا کیسی بے وقوفی وہ سمجھتے ہوئے بھی نہ سمجھی تھی تمہارا بیٹا پہلے ہی تمہارے لیے سر درد بنا ہوا ہے وہ ٹیمپرمنٹ یعنی کہ وہ متلون مزاج ہے اور تم اسے قرآن پاک اور عربی سیکھنے کے لیے بھیج رہی ہو تاکہ وہ انتہا پسند ہو جائے وہ بھی ایک مسلمان خاندان کے پاس کیرولین ہنس پڑی تھی تم اس خاندان کو جانتے نہیں ہو رولف میں ساڑھے تین سال سے جانتی ہوں نیبرز ہیں ہمارے جیمز کی موت کے بعد انہوں نے ہمارا بہت خیال رکھا تھا کیرولین کیا رہی تھی میں مارک اور سبل کو اکثر ان لوگوں کے پاس چھوڑ کر جاتی تھی وہ ایرک کو کچھ برا نہیں سکھائیں گے سکھانا ہوتا تو وہ اسے میرے اجازت کے بغیر بھی سکھانا شروع کر دیتے مجھے کیسے پتہ چلتا کم از کم ایرک ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی کام مجھ سے پوچھے بغیر کرنے کا تصور بھی نہ کر سکے تم پھر بھی سوچ لو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک اچھا فیصلہ ہے ایک ڈسٹربڈ بچے کو قرآن پاک پڑھانا وہ اگر مسلمانوں ہی کی طرح وائلنٹ ہو گیا تو رولف کے اپنے ہی خدشات تھے جنہیں کیرولین نے زیادہ اہمیت نہیں دی تھی مجھے پتا ہے ایرک کے مزاج کا اس سے کسی چیز کا شوق پیدا ہو تو بس شوق نہیں جنون سوار ہو جاتا ہے لیکن یہ سب زیادہ دن نہیں چلتا وہ بڑی جلدی بور ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یہ تو ایک دوسری زبان سیکھنا ہے تم دیکھ لینا ایک دو ہفتوں کے بعد خود ہی چھوڑ دے گا وہ کیرول نے بہت مطمئن انداز میں رالف کے خدشات ختم کرنے کی کوشش کی اور جو اس نے کہا تھا اس اس پر یقین تھا مگر وہ پھر بھی خوش اس لیے تھی کہ کئی ہفتوں کے بعد اس کے اور ایرک کے درمیان باہمی رضامندی سے ایک بات ہوئی تھی ایرک اس اجازت کے اگلے ہی دن دوبارہ امامہ اور سلار کے گھر پہنچ گیا تھا جبریل کے پاس قرآن پاک کا آغاز کرنے وہ ایک دن پہلے بھی اس طرح جبریل کے پاس گیا تھا وہ اس وقت قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا ایرک اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا تھا اور پھر اتنی دیر اس کے پاس بیٹھا رہا کہ جبریل کو بلا کر تلاوت ختم کر کے اس سے پوچھنا پڑا تھا کہ وہ وہاں کسی کام سے تو نہیں آیا میں بھی ایسے قرآن پاک پڑھنا سیکھنا چاہتا ہوں جیسے تم پڑھ رہے ہو اس نے جبریل کو جواب دیا تھا اس کی شکل دیکھ کر رہ گیا تھا اس سے اس کا مطلب عجیب لگا تھا مطالبہ عجیب لگا تھا میری تو یہ مذہبی کتاب ہے اس لیے پڑھ رہا ہوں میں اس نے ایرک کو سمجھانے کی کوشش کی تھی تم پڑھ کر کیا کرو گے مجھے دلچسپی ہے جاننے میں اور مجھے اچھا لگتا ہے جب تم تلاوت کرتے ہو تو ایرک نے جواباً کہا تم انٹرنیٹ پر ٹرانسلیشن پڑھ سکتے ہو یا میں تمہیں دے دوں گا ایک انگلش ٹرانسلیشن اور تمہیں تلاوت اچھی لگتی تو تو وہ بھی وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے سن سکتے ہو تمہیں اس کے لیے قرآن پاک کی تلاوت سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے جبریل نے ننوی سے جیسے <clears throat> اسے سے راستہ سمجھایا تھا لیکن میں ٹرانسلیشن نہیں پڑھنا چاہتا اور میں تلاوت سننا نہیں خود کرنا چاہتا ہوں جیسے تم کرتے ہو ایرک اب بھی مصر تھا یہ بہت لمبا کام ہے ایرک ایک دن میں نہیں ہو سکتا جبریل نے اسے ٹالنے کی کوشش کی وہ نہ ٹالا کتنا لمبا کام ہے ایرک سے پوچھا تمہیں تو کئی سال لگ جائیں گے او تو کوئی مسئلہ نہیں میرے پاس بہت وقت ہے ایرک نے بہت مطمئن ہو مطمئن ہو کر اس سے کہا جبریل عجیب مشکل میں پڑ گیا تھا ایرک کئی بار پڑھائی کے حوالے سے کوئی بات اس سے پوچھنے آ جاتا تھا اور جبریل اسے سمجھا دیا کرتا تھا لیکن یہ اس وہ اچھا ایک گیارہ سالہ عیسائی بچے کی فرمائش پر وہ بھی امریکن امریکہ میں بیٹھ کر وہ بھی وہ سوچے سمجھے بغیر آنکھیں بند کر کے مذہبی جوش و جذبات میں اسے قرآن پاک سکھانا شروع نہیں کر سکتے تھے تم سب سے پہلے اپنی ممی سے پوچھو جبریل نے بلاخر اس سے کہا ممی کو کوئی ایشو نہیں ہوگا مجھے پتا ہے اس نے جبریل کو یقین دلانے کی کوشش کی اگر ان کو ایشو نہیں ہوگا تو انہیں یہ بات مجھ سے یا ممی سے کہنی ہوگی جبریل اس کی یقین دہانی سے متاثر ہوئے بغیر بولا تھا میں اپنے لیے کچھ بھی فیصلہ کر سکتا ہوں مجھے ہر کام ممی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے ایرک نے اس سے کہا تم ابھی چھوٹے ہو ایرک اور زیادہ سمجھدار بھی نہیں ہو جب تک تم اٹھارہ سال کے نہیں ہو جاتے تمہیں ہر کام اپنی ممی سے پوچھ کر ہی کرنا چاہیے جیسے ہم لوگ اپنے پیرنٹ سے پوچھ کر کرتے ہیں اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے جبریل نے اسے سمجھایا تھا وہ آدھا گھنٹہ اس سے بحث کر کے اسے قائل کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ اجازت لیے بغیر بھی کوئی کام کر لینا غلط نہیں ہے لیکن جبریل قائل نہیں ہوا بلاخر ایرک نے ہار مان لی تھی اور اگلے دن ماں کی اجازت کے ساتھ آنے کا ذکر آنے کا کہا تھا امامہ کے لیے کیرولین کی فون کال ایک سرپرائز تھی اس نے بڑے خوشگوار انداز میں اس سے بات چیت کرتے ہوئے امامہ کو اس اجازت کے بارے میں بتایا تھا جو اس نے ایرک کو دی تھی اور امامہ حیران رہ گئی تھی اس ایرک اور جبریل کے درمیان اس حوالے سے ہونے والی گفتگو کا علم نہ تھا ممی مجھے یقین تھا امامہ کے لیے کیرولن کی فون کال ایک سرپرائز تھی اس نے بڑے خوشگوار انداز میں اس سے بات چیت کرتے ہوئے امامہ کو اس اجازت کے بارے میں بتایا تھا چست ایرک کو دی تھی اور امامہ حیران رہ گئی تھی اسے ایرک اور جبریل کے درمیان اس حوالے سے ہونے والی گفتگو کا علم نہ تھا ممی مجھے یقین تھا وہ نہ اپنی مجھے یقین تھا وہ نہ اپنی ممی سے بات کرے گا نہ ہی وہ اسے اجازت دیں گے جبریل نے ماں کے استفسار پر اسے بتایا تھا امامہ نے اسے کیرولین کی کال کے بارے میں مطلع کرتے ہوئے بتایا تھا لیکن اب اس کی ممی نے مجھے کال کر کے کہا ہے کہ انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے تو اب کیا کریں امامہ نے کہا کیا کرنا ہے وہ ہنس پڑا تھا قرآن پاک سکھاؤں گا اسے اب جبریل نے ماں سے کہا تھا اسے اپنے جواب پر امامہ کے چہرے پر خوشی نظر نہیں آئی آپ کو پریشانی کس بات کی ہے پہلے یہ تھی کہ اس کی فیملی کو اعتراض نہ ہو لیکن اب تو اس کی فیملی نے اجازت دے دی ہے پھر اب تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے جبریل نے جیسے ماں کو کریتنے کی کوشش کی تھی امامہ سے اس سے کہہ نہیں سکتی سکی کہ اسے سارا مسئلہ عنایت کی وجہ سے ہو رہا تھا قرآن پاک سیکھنے کی یہ خواہش اگر ایرک کی اس خواہش کے بغیر سامنے آتی تب وہ کچھ اور طرح سے کے تعمل اور جھجک کا شکار ہوتی لیکن خوشی خوشی ایرک کو اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر قرآن قرآن پڑھانا پاک سیکھنے دیتی مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے جو بھی ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے اور ہم کچھ بھی بدلنے پر قادر نہیں ہیں ٹھیک ہے ایرک تم سے قرآن پاک سیکھنا چاہتا ہے تو تم اسے سکھاؤ امامہ نے بلاخر جیسے ہتھیار ڈال دیے تھے گیارہ سال کی عمر میں وہ قرآن پاک سے ایرک وہ پہلا باقاعدہ تعارف تھا اس سے پہلے وہ صرف اس کتاب کا نام جانتا تھا جنرل نالج کے حصے کے طور پر وہ سلار اور امامہ کے گھر جا کر مسلمانوں کے قریب ہوا تھا اور جبریل کی تلاوت سن سن کر وہ قرآن پاک سے متاثر ہونا شروع ہو گیا تھا وہ زبان اور وہ تلاوت اسے جیسے کسی فینٹیسی میں لے جاتی تھی وہ لفظ ہیبت سے آشنا نہیں تھا ہوتا تو شاید یہی استعمال کرتا اس کے لیے جبریل کی آواز دلوں کو پگلا دینے والی ہوتی تھی وہ خوشل خان نہیں تھا وہ بلا کا خوشل خان تھا اور اور گیارہ سال کا وہ بچہ اس اس زبان کے مفہوم سے واقف ہوئے بغیر بھی صرف اس کی آواز کے میں گرفتار تھا جس دن جبریل سے قاعدے کا پہلا سبق لیا تھا اس رات اس نے آن لائن قرآن پاک کا پورا انگلش ترجمہ پڑھ لیا تھا وہ کتابیں پڑھنے کا شوقین اور عادی تھا اور قرآن پاک کو اس نے ایک کتاب ہی کی طرح پڑا تھا بہت ساری چیزوں کو سمجھتے ہوئے بہت ساری چیزوں کو نہ سمجھتے ہوئے بہت ساری باتوں سے متاثر ہوتے ہوئے بہت سارے احکامات سے الجھتے ہوئے بہت سارے جملوں کو ذہن نشین کرتے ہوئے بہت سارے واقعات کو اپنی کتاب بائبل سے منسلک کرتے ہوئے اس نے بائبل بہت اچھی طرح پڑھی تھی اور اس نے قرآن پاک کو بھی اسی لگن سے پڑھا تھا اس کی ماں کی یہ رائے ٹھیک تھی کہ ایرک کو جب ایک چیز کا شوق ہو جاتا تھا تو پھر وہ شوق نہیں جنون بن جاتا تھا لیکن اس کی ماں کا یہ خیال بالکل غلط تھا کہ وہ ایک دو ہفتوں کے بعد خود ہی اپنے اس شوق سے بیزار ہو جانے والا تھا کیونکہ وہ مطلون مزاج تھا جبریل کو حیرت نہیں ہوئی تھی جب اگلے دن ایرک نے اسے قرآن قاعدے کا سبق بالکل ٹھیک ٹھیک سنایا تھا وہ بہت ذہین تھا اور وہ اتنے سالوں سے اس سے واقف ہونے کے بعد یہ تو جانتا تھا کہ ایرک کوئی بھی چیز آسانی سے بھلاتا نہیں تھا لیکن وہی جان کر کچھ دیر خاموش ضرور ہو گیا تھا کہ ایرت نے ایک رات میں بیٹھ کر قرآن پاک کا پورا ترجمہ پڑھ لیا تھا اس کا ایک فائدہ کیا ہوا جبریل نے اس سے پوچھا تھا کس چیز کا قرآن پاک پڑھنے کا ایرت نے اس کے سوال کی وضاحت چاہی ہاں جبریل نے جواب دیا ایرت کو کوئی جواب نہیں سوجا اس کا خیال جبریل اس کا خیال تھا جبریل اس سے متاثر ہوگا وہ متاثر نہیں ہوا تھا الٹا اس سے سوال کر رہا تھا قاعدہ قاعدہ تو نہیں سوچا میں نے میں نے میں نے تو بس تجسس میں پڑھا ہے قرآن پاک ایرک نے کندھے اچکا کر پوچھا تو اب تمہاری کیا رائے ہے قرآن پاک کے بارے میں اب بھی سیکھنا چاہتے ہو جبریل نے اس سے پوچھا ہاں اب اور بھی زیادہ ایرک نے کہا مجھے یہ بہت انٹرسٹنگ لگی ہے جبریل اس کی بات پر مسکرایا تھا وہ ایسے بات کر رہا تھا جیسے انسائکلوپیڈیا کے بارے میں بات کر رہا ہو یا کسی دلچسپ کتاب کے بارے میں جو وہ مکمل پڑھے بغیر نہیں رہ سکا ہو مقدس کتابوں کو صرف پڑھ لینا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی جبریل نے اس سے کہا تھا اسے پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے ایرب اس کو بغور دیکھتے ہوئے اس سے بات سن رہا تھا میں یہ میں جانتا ہوں اس نے کہا یہ وہی بات تھی جو وہ اپنے ماں باپ سے بہت بار سن چکا تھا اس دن جبریل نے اسے دوبارہ سبق قرآن قاعدہ کا نہیں یاد دیا تھا اس نے اسے دوسرا سبق اسے ایک اچھا انسان بننے کے حوالے سے دیا تھا کوئی بھی ایسی چیز جس کا تعلق اللہ سے ہے اور ہم سیکھتے ہیں تو پھر اس دن ہمارے اندر دوسروں کے لیے کچھ زیادہ بہتری آنی چاہیے تاکہ یہ نظر آئے کہ ہم کوئی خاص چیز سیکھ رہے ہیں جبریل نے اسے سمجھایا تھا وہ تبلیغ کرنا نہیں چاہتا تھا اور یہ مشکل کام بھی تھا کہ اپنے مذہب کا ڈنگا بجائے بغیر کسی کو یہ سمجھا سکے کہ اسلام آخری مذہب کیوں تھا کامل ترین کیوں تھا وہ سارے سبجیکٹ جو ہم اسکول میں پڑھتے ہیں اور ہم وہاں جو ہم وہاں سیکھتے ہیں وہ ہماری پرسنالٹی پر اثر انداز نہیں ہوتے وہ صرف تب ہمارے کام آتے ہیں جب ہمیں جب ہمیں اگزام دینا ہو جاب کرنی ہو یا بزنس کرنا ہو کتابیں ہمیں باعلم بناتی ہیں باعمل نہیں باعمل ہم صرف وہ کتاب بنا سکتی ہے جو اللہ نے انسان کو صرف باعمل کرنے کے لیے اتاری ہے ایرک اس کی بات بڑی توجہ سے سن رہا تھا بالکل ویسے ہی جیسے اس سے پہلے کوئی چیز سمجھا کرتا تھا بابا نے مجھ سے کہا اگر ہم اچھے انسان نہ بن سکے اور اپنے خاندان اور معاشرے کے لیے تکلیف کا باعث ہوں تو عبادت کرنے اور مذہب کے بارے میں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ مذہب اور مذہبی کتابیں اللہ نے صرف ایک مقصد کے لیے اتاری ہیں کہ ہم اچھے انسان بن کر رہے ہیں ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کا خیال رکھیں خاص طور پر ان کا جو ہماری ذمہ داری ہیں جیسے تمہارے چھوٹے بہن بھائی اور تمہاری ممی تمہاری ذمہ داری ہیں تمہارا اپنا جسم اور ذہن تمہاری اپنی ذمہ داری ہے جبریل بڑی ذہانت سے گفتگو کو اس موضوع کی طرف موڑا تھا جس پر وہ ایرک سے بات کرنا چاہتا تھا اور ایرک یہ سمجھ بات سمجھ رہا تھا وہ چھوٹا تھا بیوقوف نہیں تھا وہ کہیں اور بیٹھا ہوتا تو کبھی اس موضوع پر کسی کو بات کرنے کی اجازت نہ دیتا وہ ان ایشوز کے حوالے سے اتنا ہی حساس تھا لیکن وہ اس گھر میں آ کر کسی سے بھی کچھ بھی سن لیتا تھا تو اب تم نے دیکھنا ہے کہ جس دن تم قرآن پاک پڑھ کر جاتے ہو اس دن تمہارے اندر کیا تبدیلی آتی ہے اس دن تم اپنی فیملی کے لیے اور دوسروں کے لیے کیا اچھا کام کرتے ہو جبریل نے جیسے اسے چیلنج دیا تھا میں کوشش کروں گا ایرک نے وہ چیلنج قبول کر لیا تھا پھر اس سے جیسے اس کی مدد مانگی تو آج میں گھر جا کر کیا کروں تم آج ایسا کام مت کرنا جس سے تمہیں پتا ہو کہ تمہاری ممی اپسٹ ہوتی ہیں جبریل نے اس سے کہا تھا ایرک کچھ خجل خجل سا ہو گیا تھا اسے اندازہ نہیں تھا جبریل اسے اتنا بھیدڑک دھڑک انداز میں اس کے بارے میں ایسی بات کہے گا تم مجھے عبداللہ کہا کرو ایرک نے جان بوجھ کر بات کا موضوع بدلنے کے لیے اسے ٹوکا عبداللہ تو اللہ کا بندہ ہوتا ہے سب سے کائنڈ سب سے مہربان سب سے زیادہ خیال رکھنے والا اور احساس کرنے والا کسی کو تکلیف نہ دینے والا میں تمہیں عبداللہ تب کہنا شروع کروں گا جب تم سب سے پہلے اپنی ممی کو تکلیف دینا بند کرو گے جبریل نے اس کی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیا تھا ایرک جیسے کچھ اور خجل ہوا ایک لمحہ کے لیے اسے لگا جیسے جبریل اس سے کچھ جو کچھ کہہ رہا تھا وہ اس کی ممی کے کہنے پر کہہ رہا تھا لیکن وہ اس سے بحث میں نہیں الجھا تھا اس طرح خاموشی سے اس کی بات مان لی تھی اس دن ایرک گھر جا کر پہلی بار رولف سے خوش دلی سے ملا تھا کیرولین اور وہ دونوں سٹنگ ایریا میں بیٹھے فٹ بال میچ دیکھ رہے تھے رولف اور کیرولین کو ایک لمحے کے لیے لگا شاید ایرک سے غلطی ہوئی تھی یا پھر انہیں وہم ہو رہا تھا اس نے پہلی بار رولف سے خوش مزاجی کا مظاہرہ کیا تھا اور کیرولین اس بات پر شروع شروع میں اسے ڈھیروں بار ڈانٹا اور سمجھا چکی تھی ڈانٹ اور سمجھا چکی تھی زچ ہو چکی تھی اور پھر اس نے ایرک کو کچھ کہنا ہی چھوڑ دیا تھا ایرک اور رولف کے درمیان کبھی کوئی تکرار نہیں ہوئی تھی لیکن رولف یہ جانتا تھا کہ وہ اسے پسند نہیں کرتا اور اس نے بھی ایرک کے ساتھ فاصلے کم کرنے کی کوشش نہیں کی تھی اس کا خیال تھا ان دونوں کے درمیان فاصلہ رہنا ہی بہتر تھا تاکہ لحاظ ختم نہ ہو لیکن وہ ذاتی حیثیت میں ایک اچھا سلجھا ہوا آدمی تھا اور وہ ایرک کے حوالے سے کیرولن کی پریشانی کو بھی سمجھتا تھا ایرک رکے بغیر وہاں سے چلا گیا تھا رولف اور کیرولے نے ایک دوسرے کو حیرانی سے دیکھا اس کو کیا ہوا رولف نے کچھ خوشگوار حیرت کے ساتھ کہا تھا پتہ نہیں کیرول نے کندھے اچکا کر لالمی کا اظہار کیا تھا وہ پہلی تبدیلی نہیں تھی جو ایرک میں آئی تھی وہ آہستہ آہستہ مزید تبدیل ہوتا گیا تھا ویسا ہی جیسا وہ پہلے ہوا کرتا تھا قرآن پاک کا سبق ہفتے میں دو دن کے بجائے وہ اب ہر روز لینے جایا کرتا تھا اگر کبھی جبریل یہ کام نہ سکھا نہ کر سکتا تو ہمین یا امامہ اسے سبق پڑھا دیتے لیکن ایرا کو یہ اعتراف کرنے میں آر نہیں تھا کہ جیسے جبریل سے پڑھاتا تھا ویسا کوئی اور نہیں پڑھا سکتا تھا اس کی آواز میں تاثیر تھی ایرک اس سے پہلے بھی متاثر تھا لیکن اس سے قرآن پاک پڑھنے کے دوران وہ اس سے مزید قریب ہو گیا تھا اس گھر میں عرق کی جڑیں اب زیادہ گہری اور مضبوط ہو گئی تھی امامہ کی تمام تر احتیاط کے باوجود جبریل لوگوں کو نہ سمجھ میں آنے والے انداز میں متاثر کرتا تھا تیرہ سال کی عمر میں اس کا ٹھہراؤ اس کی عمر کے عام بچوں کے برعکس تھا سلار کی بیماری نے امامہ کے ساتھ ساتھ دس سال کی عمر میں اسے بھی بدل دیا تھا وہ ضرورت سے زیادہ حساس اور اپنی فیملی کے بارے میں زیادہ ذمہ دار ہو گیا تھا یوں جیسے وہ اس کی ذمہ داری تھی اور سلار اور امامہ یقیناً خوش قسمت تھے کہ ان کی سب سے بڑی اولاد میں یہ احساس احساس ذمہ داری تھا نے امریکہ میں سلار کی سرجری اور اس کے بعد وہاں امامہ کی بھی قیام کے دوران اپنے تینوں چھوٹے بہن بھائی بہن بھائیوں کی پرواہ کسی باپ ہی کی طرح کی تھی سکندر عثمان اور طیبہ سلال کے بچوں کی تربیت سے پہلے بھی بہت متاثر تھے لیکن ان کی غیر موجودگی میں جبریل نے جس طرح ان کے گھر پر اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھا تھا ان کو مزید متاثر کر گیا تھا امامہ نے اپنے بچوں سے کہا تھا کہ یہ ہمارا گھر نہیں ہے ہم یہ مہمان ہیں اور ہم مہمان کبھی میزبان کو شکایت کا موقع نہیں دیتے اور ان چاروں نے ایسا ہی کیا تھا طیبہ اور سکندر کو کبھی ان چاروں بچوں کے حوالے سے کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا نہ ہی ان کے حوالے سے کسی اضافی ذمہ داری کا احساس ہوا تھا وہ تینوں اپنا ہر کام خود ہی کر لینے کی کوشش کرتے تھے اور رئیسہ کی ذمہ داری ان تینوں نے آپس میں بانٹی ہوئی تھی کیونکہ ان چاروں میں سب سے چھوٹی اور کسی حد تک اپنے کاموں کے لیے وہی دوسروں پر انحصار کرتی تھی اپنے بہن بھائیوں کی ذمہ داریاں اس طرح اپنے سر لینے نے جبریل کو بہت بدلا تھا ایک دس سالہ بچہ کئی مہینے اپنے کھیل کود اپنی سرگرمیاں بھلا بیٹھا تھا اور یہی وہ وقت تھا جب جبریل ذہنی طور پر بھی بدلا بدلتا چلا گیا تھا تیرہ سال کی عمر میں ہائی اسکول سے ڈسٹنگ ڈس ڈسٹنگشن کے ساتھ پاس کر کے یونیورسٹی جانے والا وہ اپنے اسکول کا پہلا اسٹوڈنٹ جبریل لوگوں کو نہ سمجھ میں آنے والے انداز میں متاثر کرتا تھا تیرہ سال کی عمر میں اس کا ٹھہراؤ اس کی عمر کے عام بچوں کے برعکس تھا سالار کی بیماری نے امامہ کے ساتھ ساتھ دس سال کی عمر میں اسے بھی بدل دیا تھا وہ ضرورت سے زیادہ حساس اور اپنی فیملی کے بارے میں زیادہ ذمہ دار ہو گیا تھا یوں جیسے وہ اس کی ذمہ داری تھی اور سالار اور امامہ یقین خوش قسمت تھے کہ ان کی سب سے بڑی اولاد میں احساس ذمہ داری تھا اس نے امریکہ میں سلار کی سرجری اور اس کے بعد وہاں امامہ کی بھی وہیں قیام کے دوران اپنے تینوں چھوٹے بہن بھائیوں کی پرواہ کسی باپ ہی کی طرح کی تھی سکندر عثمان اور طیبہ صلاح کے بچوں کی طبیعت سے پہلے بھی متاثر تھے لیکن ان کی غیر موجودگی میں جبیل نے جس طرح ان کے گھر پر اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھا تھا ان کو مزید متاثر کر گیا تھا امامہ نے اپنے بچوں سے کہا تھا کہ یہ ہمارا گھر نہیں ہے ہم یہاں مہمان ہیں اور ہمیں مہمان بن ہمیں اور مہمان کبھی میزبان کو شکایت کا موقع نہیں دیتے اور ان چاروں نے ایسا ہی کیا تھا طیبہ اور سکندر کو بھی ان چاروں بچوں کے حوالے سے کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا نہ ہی انہیں ان کے حوالے سے کسی اضافی ذمہ داری کا احساس ہوا تھا وہ تینوں اپنا ہر کام خود ہی کر لینے کی کوشش کرتے اور ریسر کی ذمہ داری ان تینوں نے آپس میں بانٹی ہوئی تھی کیونکہ ان چاروں میں سب سے چھوٹی اور کسی حد تک اپنے کاموں کے لیے وہی دوسروں پر انحصار کرتی انحصار کرتی تھی اپنے بہن بھائیوں کی ذمہ داریاں اس طرح سر لینے نے جبریل کو بہت بتلا تھا ایک دس سالہ بچے بچہ کئی مہینے اپنا کھیل کود اپنی سرگرمیاں بھلا بیٹھا تھا اور یہی وہ وقت تھا جب جبریل ذہنی طور پر بدلتا چلا گیا تھا تیرہ سال کی عمر میں ہائی اسکول سے ڈسٹنکشن کے ساتھ پاس کر کے یونیورسٹی جانے والا وہ اپنے اسکول کا پہلا اسٹوڈنٹ تھا اور وہ یونیورسٹی صرف دس ڈسٹنکشن کے ساتھ نہیں پہنچا تھا وہ وہاں بل گیٹس فاؤنڈیشن کی ایک اسکالرشپ پر پہنچا تھا وہ وہ پہلی سیڑھی تھی جو میڈیسن کی طرف جاتے ہوئے اس نے چڑھی تھی سلار سکندر کے خاندان کا پہلا پرندہ یونیورسٹی پہنچ چکا تھا گرینڈ حیات کا بال روم اس وقت نیشنل سپیلنگ بی کے کے نائنٹی تھری مقابلے یعنی کہ ترانوے مقابلے کے فائنلس کا پہلا راؤنڈ منعقد کروانے کے لیے تیار تھا حمین سکندر اپنے ٹائٹل کا دفاع کر رہا تھا اور رئیسہ سلار اس مقابلے میں پہلی بار حصہ لے رہی تھی مستلار سکندر کے گھر میں چوتھی ٹرافی لانے کے لیے پرجوش تھی اور صرف وہی تھی جو پر جو پرجوش تھی کے باقی افراد فکر مند تھے اور اس پریشانی کی وجوہات دو تھیں اگر وہ نہ جیت سکی تو اور اگر حمید اور اگر حمید سکندر جیت گیا تو رئیسہ اس وقت سٹیج پر اپنے پہلے لفظ کے بولے جانے کے انتظار میں تھی رئیسہ نے پوچھا جانے والا لفظ بے حد غور سے سنا تھا وہ لفظ غیر مانوس نہیں تھی وہ انہی الفاظ میں سے شامل تھا جس کی اس نے تیاری کی تھی کرسٹیکیولوجی اس نے زیر لب اس لفظ کو دہرایا پھر بنا آواز اس کے ہجے کیے اور پھر بالآخر اس نے اس لفظ کو ہجے کرنا شروع کیا تھا C R U S T A C O L O G Y race نے بھی یقینی کے علم میں اس گھنٹی کو سنا تھا جو لفظ غلط ہونے پر بجی تھی اس کا رنگ فق ہوا لیکن اس نے زیادہ فائنلسٹ میں بھی شامل حمید سکندر کا جسے اس کے بولنے کے دوران ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس نے کیا غلطی کی تھی ہال میں امامہ اور سلار جبریل اور عنایا کے ساتھ عجیب سی کیفیت میں بیٹھے تھے یہ غیر متوقع نہیں تھا وہ ان کی توقع بہت پہلے سے وہ اس کی توقع بہت پہلے سے کر رہے تھے رئیسہ کا فائنل راؤنڈ تک پہنچنا بھی اس کے لیے ناقابل یقین ہی تھا اس نے اپنی صلاحیتوں سے بڑھ کر پرفارمنس دکھائی تھی لیکن کسی بھی مرحلے پر اس کے باہر ہونے کا خدشہ دل میں لے کر بیٹھے رہنے کے باوجود اب جب ان کے خدشات حقیقت کا روپ دھار رہے تھے تو انہیں تکلیف ہو رہی تھی وہ ابھی مقابلے سے باہر نہیں ہوئی تھی واپس آئستگی سے واپس آ سکتی تھی مگر وہ پہلا مکہ تھا جو رئیسن نے سیدھا منہ پر کھایا تھا اور اب اس کے اثرات سے باہر نکلنے کے لیے اسے کچھ وقت چاہیے تھا حمید اس سے کچھ کرسیوں کے فاصلے پر تھا ان دونوں کے درمیان کچھ اور فائنلسٹ تھے لیکن اس کے باوجود اس نے سال سا جی، اس کے باوجود اس نے اٹھ کر رئیسہ کی کرسی پر آ کر اس کا کندھا تھپٹپایا اسے چیئر اپ کرنے کی کوشش کی تھی مجھے اسپیلنگ آتی تھی رئیسہ نے حد مدم اور بے حد کمزور آواز میں جیسے حمید پر واضح کیا تھا اور ایک جملے سے زیادہ وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی اسے پتا تھا کسی وضاحت کا فائدہ نہیں تھا وہ جب واپس آ کر بیٹھی تو اس میں اتنی ہمت نہیں رہی تھی کہ وہ دوسرے کے ساتھ بیٹھے اپنے ماں باپ اور بہن بھائی کو نظر اٹھا کر دیکھ سکتی یہ احساس رکھنے کے باوجود کہ وہ دیکھ وقت اسے ہی رہے ہوں گے یہ ایک کھیل ہے رئیسا اور اسے کھیل کی اسپرٹ کی طرح لینا ہے مقابلے سے ایک دن پہلے سلار نے اسے سمجھایا تھا وہ جیسے ذہنی طور پر اسے گرنے کے لیے نہیں گر کر اٹھنے کے لیے تیار کر رہا تھا رئیسا نے ہمیشہ کی طرح بے حد توجہ سے باپ کی بات سنی تھی لیکن جو بھی تھا وہ آٹھ سال کی بچی تھی جس کے تین بہن بھائی وہ ٹرافی جیت چکے تھے جسے جیتنے کے لیے وہ اب اس کو دی تھی اسے توقع تھی وہ بھی جیت جائے گی آٹھ سال کی عمر میں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہار اور جیت ہوتی کیوں ہے وہ جبریل انائر حمین نہیں تھی کہ غیر معمولی ذہانت رکھتی اور غیر معمولی انداز میں صورتحال کا تجزیہ کر لیتی وہ عام بچوں کی طرح تھی اور اسے لگتا تھا کہ اگر دوسرے آسمان سے تارے توڑ کر لا سکتے ہیں تو وہ بھی لا سکتی ہے اسے اپنا اور دوسروں کا فرق سمجھ میں نہیں آ رہا تھا حمین سکندر اب سٹیج پر اپنے پہلے لفظ کے لیے کھڑا تھا اور اس کا استقبال تالیوں کے ساتھ ہوا تھا وہ اگر پچھلے سال کا ڈارلنگ آف دا کراؤڈ تھا تو اس سال بھی وہ ہاٹ فیوریٹ کے طور پر مقابلے میں کھڑا تھا پچھلے سارے راؤنڈز میں اس نے مشکل ترین الفاظ کو حلوے کی طرح بوجھا تھا اور اس سے ایسی توقع اس راؤنڈ میں بھی کی جا رہی تھی پچھلے سال کا چیمپئن تھا اپنے ٹائٹل کا دفاع کرا تھا اور فائنلسٹ کی نظروں میں اس کے لیے احترام نہیں مرعوبیت تھی وگنیٹ اس کا لفظ بولا جا رہا تھا وہ حمین سکندر کے لیے ایک اور حلوہ تھا وہ اس سے زیادہ مشکل اور لمبے الفاظ کے حجے کر چکا تھا رئیسا نے بھی زیر لب کئی دوسرے فائنلسٹ کی طرح وہ لفظ حجوں کی طرح درست طور پر ادا کیا وی e e. نے کھڑے کو رکتے دیکھا اس کا خیال تھا وہ آخری حرف سے پہلے سوچنے کے لیے تھا اور یہ صرف اس کا کا نہیں پینل بھی خیال تھا جو فائنلسٹ کے الفاظ بول رہے تھے سب جیسے اسے سوچنے کے لیے ٹائم دے رہے تھے ہمین نے ایک لمحہ رکنے کے بعد اس لفظ کو ان سپیلنگ کے ساتھ اسی طرح ادا کیا بیل بجی ہال میں پہلے سکتا ہوا پھر سرگوشیاں ابھری پھر پروناؤنسر نے صحیح سپیلنگ ادا کیے ہمین نے سر جھکا کر جیسا کہ غلطی کا اعتراف کیا اور اپنی کرسی کی طرف چلنا شروع کر دیا وہ اس مقابلے کا پہلا اپسٹ تھا پچھلے سال کا چیمپئن اپنے پہلے ہی لفظ کے ہجے کرنے میں ناکام رہا تھا ہال میں بیٹھے سلار امامہ جبریل اور عنایا بیک وقت اطمینان اور پریشانی کی ایک عجیب سی کیفیت سے گزرے تھے وہ ایک ہی راؤنڈ میں رئیسہ کی ناکامی دیکھ کر ہمین کی کامیابی پر تالیاں نہیں بجانا چاہتے تھے اور انہیں یہ بجانی بھی نہیں پڑی تھیں لیکن ہمین سے لفظ نہ پوچھنا غیر متوقع تھا غیر متوقع سے زیادہ یہ صورتحال ان کے لیے غیر یقینی تھی لیکن انہیں یہ اندازہ نہیں تھا اس دن انہیں وہاں بیٹھے مقابلے کے آخر تک کسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا ریسا اگلے دو لفظ بھی نہیں بوجھ سکی تھی اور سکندر بھی وہ دونوں فائنل مقابلے کے ابتدائی مرحلے میں ہی مقابلے سے آؤٹ ہو گئے تھے ریسا کی یہ پرفارمنس غیر متوقع نہیں تھی لیکن حمین سکندر کی ایسی پرفارمنس اس رات ایک بریکنگ نیوز تھی پچھلے سال کا چیمپئن مقابلے سے آؤٹ ہو گیا تھا حمین سکندر کے چہرے کا اطمینان ویسا کا ویسا تھا جیسے اسے فرق ہی نہیں پڑا ہو رئیسہ کے پیچھے پیچھے وہ بھی مقابلے سے باہر ہونے کے بعد اپنے ماں باپ کے پاس آ کر بیٹھ گئے تھے دونوں نے ان دونوں کو تھپکا تھا تسلی دی تھی یہی کام جبریل اور عنایا نے بھی کیا تھا بہت اچھے انہوں نے اپنے چھوٹے بہن بھائی کا حوصلہ بندھایا تھا ان دونوں نے خود پہلے سال کے بعد دوبارہ اسپیلنگ بی کے مقابلے میں حصہ لے کر اپنا ٹائٹل ڈیفینڈ نہیں کیا تھا اس لیے آج ٹائٹل کھو دینے کی ہمین کی کیفیت سے نہ گزرنے کے باوجود اسے تسلی دے رہے تھے رئیسہ یکدم جیسے بیک گراؤنڈ میں چلی گئی تھی وہ خاموشی سے سب کچھ بیٹھی دیکھتی رہی تھی ان لوگوں نے اس سال کے نئے چیمپئن کو بھی دیکھا تھا اور ان انعامات کے ڈھیر کو بھی جو اس سال اس پر نچھاور کیے جا رہے تھے اور پچھلے سال وہ حمین سے کندر گھر لایا تھا رئیسہ کا غم جیسے کچھ اور بڑھا تھا سلار سکندر کے خاندان کا نام روشن نہیں کر سکتی تھی جیسے اس کے بڑے بہن بھائی کرتے تھے وہ ان جیسی نہیں تھی وہ پہلا موقع تھا جب رئیسہ کو احساس کمتری ہوا تھا اور شاید شدید اور شدید قسم کا آٹھ سال کی عمر میں بھی وہ یہ جانتی تھی کہ وہ لے پالک تھی سلار سکندر کے ایک دوست اور اس کی بیوی کے ایک حادثے میں مارے جانے کے بعد سلار اور امامہ نے اسے گود لے لیا تھا یہ وہ بیک گراؤنڈ تھا جو رئیسہ سلار کو دیا گیا تھا اور اس چیز نے اسے کبھی پریشان نہیں کیا تھا نہ ان سوالوں پر اس نے غور کیا تھا وہ ایک ایسے ملک کا معاشرے میں پرورش پار تھی جہاں اس کے اسکول میں ہر تیسرا چوتھا بچہ اڈاپٹڈ ہوتا تھا یا سنگل پیرنٹ کی اولاد ہوتا تھا معاشرہ اسے کمپلیکس میں مبتلا نہیں کر سکا تھا اور گھر میں غیرت غیرت کا غیرت کا احساس اسے کبھی ہوا ہی نہیں تھا غیرت کا مگر وہ پہلا موقع تھا جب ریسا نے اپنے آپ کو ان سب سے کمتر سمجھا تھا وہ سب اس سے بہتر شکل و صورت کے تھے اس سے بہترین ذہنی صلاحیت رکھتے تھے وہ کسی بھی طرح ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے لیکن وہ ان کی طرح دنیا کے ساتھ بھی مقابلہ نہیں کر سکتی تھی اس ان کے گھر میں لانے والی ٹرافیز میڈلز سرٹیفکیٹ اور نیک نامی میں اس کا بہت تھوڑا حصہ تھا یہ اس سے پہلے بھی محسوس ہوتا تھا لیکن آج وہ پہلی بار اس پر رنجیدہ ہوئی تھی اور اس رنجیدگی میں اس نے حمید سکندر کی ناکامی کے بارے میں غور نہیں کیا تھا نہ ہی اس نے گاڑی میں ہونے والی گفتگو پر غور کیا تھا جو واپس گھر جاتے ہوئے ہو رہی تھی تم اداس ہو یہ امین کی سرگوشی تھی جو اس نے گاڑی میں سب کی ہونے والی گفتگو کو کے درمیان رئیسہ کے کان میں کی تھی نہیں ریسا نے اسے انداز میں جواب دیا مجھے پتا ہے تم اداس ہو حمید نے ایک اور سرگوشی کی ریسا کو پتا تھا وہ اس کے جھوٹ کو سچ نہیں مانے گا تم نیکسٹ ایئر جیت سکتی ہو اس نے جیسے ریسا کو ایک آس دلائی مجھے پتا ہے لیکن اگلا سال بہت دور ہے اس نے مدھم آواز میں کہا حمید نے اس کی کمر میں گدگدی کرنے کی کوشش کی وہ سکڑ کے پیچھے ہٹی اسے ہنسی نہیں آئی تھی اور وہ ہنسنا بھی چاہتی بھی نہیں تھی میں بھی تو ہارا ہوں حمید کو اس کے موڈ کا اندازہ ہو گیا تھا تم جیتے بھی تو تھے نا اس نے جواباً کہا چند لمحے کے لیے حمید سے جیسے کوئی جواب نہیں بن پڑا پھر اس نے کہا وہ تو یوں ہی لگ گیا تھا جیسے اپنا ہی مذاق اڑاتے ہوئے کہا ریسا جواب دینے کے بجائے گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی یہ جیسے اعلان تھا کہ وہ اس موضوع پر مزید بات نہیں کرنا چاہتی تھی رئیسہ بہت اپسٹ ہے اس رات سلار نے امامہ سے سونے سے پہلے کہا تھا میں جانتی ہوں اور میں اس لیے نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس مقابلے میں حصہ لیتی جن میں وہ تینوں ٹرافیز جیت چکے ہیں تھے لیکن تم نے منع نہیں کیا اسے امامہ نے جواباً اس سے کہا میں کیسے منع کرتا یہ کہتا کہ تم جیت نہیں جیت سکتی اس لیے مت حصہ لو اور پھر وہ فائنل راؤنڈ تک پہنچی بہت اچھا کھیلی ہے یہ زیادہ اہم چیز ہے سلار نے اپنے ہاتھ سے گھڑی اتارتے ہوئے بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھ دی وہ بہت سمجھدار ہے ایک دو دن تک ٹھیک ہو جائے گی جب میں اسے سمجھاؤں گی کہ حمین بھی تو ہارا ہے لیکن اسے پرواہ تک نہیں اسے اپنے سے زیادہ فکر رئیسہ ہی کی تھی امامہ نے کہا وہ ایک کتاب کے چند آخری رہ جانے والے صفحات پلٹ رہی تھی اس سے فکر کیوں ہوگی وہ تو اپنی مرضی سے ہارا ہے سلاڈ نے بےحد اطمینان سے کہا سفید پلٹتی امامہ ٹھٹک گئی کیا مطلب ہے تمہارا سلاڈ نے گردن موڑ کر اسے دیکھا مسکرایا تمہیں اندازہ نہیں ہوا کس بات کا کہ وہ جان بوجھ کر ہارا ہے ایسا نہیں ہو سکتا امامہ نے خود سوال پوچھا خود جواب دیا پھر خود جواب کی تردید کی تم پوچھ لینا اس سے کہ ایسا ہو سکتا یا نہیں سلاڈ بحث کے بغیر اس سے کہا اب سونے کے لیے لیٹ کیا تھا امامہ ہکا بکا اس کا چہرہ دیکھتی رہی پھر جیسے اس نے جھلا کر کہا تم باپ بیٹا عجیب ہو بلکہ عجیب ایک مہذب لفظ ہے تم جبیل کو تم جبری تم جبریل کو مائنس کیوں کر جاتی ہو ہر بار سلار نے اسے چھیڑا شکر ہے وہ ہمین اور تمہاری طرح نہیں ہے لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہمین وہ کیوں اس طرح کرے گا وہ اب بھی الجھی ہوئی تھی پوچھ لینا اس سے کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے اس پہ پریشان ہونے والی کیا بات ہے یہ کوئی فلاسفی کا سوال تو نہیں ہے کہ جواب نہیں مل سکتا فلاڑ نے اب بھی اطمینان سے ہی کہا تھا کیا تم نے یہ راز کھول دیا ہے تو یہ بھی بتا دو کہ کیوں کیا ہے اس نے یہ سب امامہ قرید بغیر نہیں رہ سکی تھی رئیسہ کے لیے تلاڈ نے جواباً اس سے کہا اور مجھے اس پر فخر ہے اس نے آنکھیں بند کر کے کروٹلی اور سائیڈ ٹیبل لیمپ آف کر دیا وہ اندھیرے میں اس کی پشت کو گھور کر رہ گئی تھی وہ غلط نہیں کہتی تھی وہ دونوں باپ بیٹے ہی عجیب تھے بلکہ عجیب ایک مہذب لفظ تھا ان کے لیے رئیسہ تم سو کیوں نہیں رہی انایا نے اسے ایک کتاب کھولے اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھے دیکھ کر پوچھا تھا وہ میں وہ الفاظ دیکھنا چاہتی ہوں اور یاد کرنا چاہتی ہوں جو مجھے نہیں آتے اس نے مڑے بغیر انایا کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا انایا اسے دیکھ کر رہ گئی انہیں ابھی گھر واپس آئے ایک گھنٹہ ہی ہوا ہوگا اور وہ ایک بار پھر سے کتاب لے کر بیٹھ گئی تھی وہ انایا کے کمرے میں ہی سوتی تھی اور جبریل کے گھر سے جانے کے بعد اسٹڈیز میں ہیلپ کی بنیادی ذمہ داری عنایا پر ہی آ گئی تھی تم نے پہلے ہی بہت محنت کی ہے رئیسہ یہ صرف تمہاری بدقسمتی تھی عنایا کو اندازہ نہیں ہوا وہ اسے تسلی دینے کے لیے جن الفاظ کا انتخاب کر رہی تھی وہ بڑے غلط تھے وہ الفاظ رئیسہ کے دماغ میں جیسے کھپ گئے تھے اب سو جاؤ there is always a next time Anaya کسی بڑی کی طرح اس کی پشت کو تھپکا تھا میں نہیں سو سکتی مدم آواز میں رئیسہ نے جیسے عنایا سے کہا وہ ابھی تک ویسے ہی بیٹھی تھی انایا کی طرف پشت کیے کتاب اسٹڈی ٹیبل پر کھول کر ٹکائے جہاں ایک صفحے پر وہ لفظ چمک رہا تھا جس کے ہجے نہ کر سکنے کی وجہ سے وہ مقابلے سے آؤٹ ہوئی تھی نایا کو یوں لگا جیسے رئیسہ کی آواز بھرائی ہوئی تھی اسے لگا اسے غلط فہمی ہوئی ہے لیکن وہ غلط فہمی نہیں تھی رئیسہ نے کتاب بند کر کے ٹیبل پر رکھی اور وہاں سے اٹھ کر وہ بستر پر آئی اور اوندے منہ لیٹ کر اس نے بلک بلک کر رونا شروع کر دیا رئیسہ رئیسہ پلیز نایا خود بھی روحانسی ہو گئی تھی رئیسہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر رونے والی بچی نہیں تھی اور وہ مقابلے میں ہارنے کے بعد سے ہٹنے پر بھی دوسروں کی طرح نہیں روئی تھی پھر اب اس وقت اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ رئیسہ اپنے بدقسمت ہونے پر رو رہی تھی تم کیا کر رہے ہو اس وقت امامہ لاؤنچ میں ہونے والی کھڑکھڑاہٹوں کو سن کر رات کے اس وقت باہر نکل آئی تھی وہ اس وقت تحجد کے لیے اٹھی تھی جبریل اس ویکنڈ پر گھر آیا ہوا تھا وہ اور کئی بار وہ رات کے اس پہر پڑھنے کے لیے جاگتا اور پھر کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے کچن جاتا مگر اس بار اس کا سامنا حمین سے ہوا تھا وہ کچن کاؤنٹر کے سامنے پڑے ایک سٹول پر بیٹھا سلیپنگ سوٹ میں ملبوس آئس کریم کا ایک لیٹر والا کین کھولے اسی میں سے آئس کریم کھا رہا تھا امامہ کو سوال کرنے کے ساتھ ہی جواب مل گیا تھا اور اس نے اس کے کچھ کہنے سے پہلے بے خفقی کے عالم میں کاؤنٹر کے سامنے آتے ہوئے سے کہا حمین یہ وقت ہے یہ وقت ہے آئس کریم کھانے کا اور وہ بھی اس طرح اس کا اشارہ اس کے کین کے اندر ہی آئس کریم کھانے کی طرف تھا میں نے صرف ایک سکوپ کھانی تھی وہ ماں کے یک تب نمودار ہونے اور اپنے اس طرح پکڑے جانے پر گڑبڑا آیا تھا لیکن یہ کھانے کا کوئی وقت نہیں ہے امامہ نے اس کے ہاتھ سے چمچ لیا اور ڈھکن سے کین بند کرنے لگی ابھی تو واقعی ایک چمچ ہی کھائی ہے میں نے وہ بھی اختیار کرا دانت صاف کر کے سونا امامہ نے اس کے جملے کو نظر انداز کرتے ہوئے کین کو واپس فریزر پہ رکھ دیا ہمین جیسے احتجاجن اسی انداز میں اسٹول پر بیٹھا رہا ایک تو میں آج ہارا اور میں نے اپنا ٹائٹل کھو دیا دوسرا آپ مجھے آئس کریم کے دو سکوپ تک نہیں لینے دے رہی اسے جیسے ماں سے احتجاج جن کہا چند لمحوں کے کے کاؤنٹر دوسری طرف کھڑی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اسے دیکھتی رہی پھر اس نے مدر آواز میں کہا ٹائٹل تم نے اپنی مرضی سے کھویا ہے تمہاری اپنی چوائس تھی یہ ہمین کو جیسے کرنٹ لگا تھا وہ ماں کو دیکھتا رہا پھر اس نے کہا آپ کو کس نے بتایا یہ تمہارے لیے جاننا ضروری نہیں امامہ نے کہا آل رائٹ مجھے پتا ہے اس نے ماں سے نظریں ملائے بغیر کہا امامہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکی بابا نے اس کا جواب کھٹاک سے آیا تھا وہ دونوں باپ بیٹا ایک دوسرے کو ہاتھ کی کی پشت طرح جانتے تھے بہت غلط کام تھا تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا امامہ نے جیسے سے ملامت کرنے کی کوشش کی تم نے یہ کیوں کیا آپ جانتی ہیں ممی اس چول سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا رئیسہ کے لیے امامہ نے وہ جواب دیا جس کی طرف اس نے اشارہ کیا تھا فیملی کے جواب کھٹاک سے آیا تھا تھا آپ نے سکھایا اپنے بہن بھائیوں سے مقابلہ نہیں ہوتا میں جیت جاتا تو اسے ہرا کر جیتتا نا اس سے بہت دکھ ہوتا امامہ بول نہیں سکی وہ دس سال کا تھا لیکن بعض دفعہ وہ سو سال کی عمر والوں جیسی باتیں کرتا تھا اس کی سمجھ میں نہیں آیا وہ اس سے کیا کہتی ڈانٹتی داد دیتی نصیحت کرتی حمین سکندر لاجواب نہیں کرتا تھا بے بس کر دیتا تھا گڈ نائٹ وہ اب وہاں سے چلا گیا تھا امامہ اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی ان سب کا حمین کے بارے میں یہ خیال تھا کہ وہ صرف اپنے بارے میں سوچتا تھا وہ لاپرواہ تھا حساس نہیں تھا نہ ہی وہ دوسروں کا زیادہ احساس کرتا تھا بڑوں کے بعض خیرات اور بعض اندازے بچے بڑے غلط موقع پر غلط ثابت کرتے ہیں امامہ چپ چاپ کھڑی اسے جاتا دیکھتی رہی سالار نے ٹھیک کہا تھا اسے اپنی اولاد پر فخر ہوا تھا بابا آپ رئیسہ سے بات کر سکتے ہیں انائے نے ایک دو دن بعد سلار سے کہا وہ اس وقت ابھی آفس سے واپس آیا تھا اور <clears throat> کچھ دیر میں اسے کہیں جانے کے لیے نکلا نکلنا تھا جب عنایا اس کے پاس آئی تھی اور اس نے بنا تمہید اس سے کہا تھا کس بارے میں سلار نے جیسے کچھ حیران ہو کر پوچھا فوری طور پر اس کے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں آئی جس پر اسے رئیسہ سے بات کرنی پڑتی وہ اپسٹ ہے وہی اسپیلنگ بھی کی وجہ سے عنایا نے اس کو بتانا شروع کیا میں اس کو سمجھا رہی ہوں مجھے لگتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے میری بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی وہ دوبارہ اسپیلنگ بھی میں حصہ لینا چاہتی ہے اور وہ ہر روز رات کو بیٹھ کر تیاری کرتی ہے اور مجھے بھی کہتی ہے کہ میں اسے تیاری کرواؤں نایا اب اسے تفصیل سے مسئلہ سمجھا رہی تھی پہلے تو حمین تیاری کروا رہا تھا اسے سلار کو یاد آیا ہاں حمین اور میں نے دونوں نے کروائی تھی لیکن اب وہ حمین سے کچھ بھی سیکھنا نہیں چاہتی وہ مجھ سے کہتی ہے کہ میں اسے تیاری کرواؤں مجھے تیاری کرانے پر اعتراض نہیں ہے لیکن مجھے نہیں پتا کہ اسے دوبارہ حصہ لینا چاہیے یا نہیں پھر ابھی تو ایک سال پڑا ہے اس مقابلے میں اسے اپنے پر زیادہ دھیان دینا چاہیے عنایت لہجے میں باپ کو سب بتاتی گئی تھی سلار کو غلطی کا احساس ہوا اسے ریسا سے فوری طور پر بات کرنی چاہیے تھی یہ اس کی غلط فہمی تھی کہ وہ ایک آدھ دن میں ٹھیک ہو جاتی اسے بھیجو اس نے عنایت سے کہا وہ چلی گئی سلار نے اپنی گھڑی دیکھی اس کے پاس بیس منٹ تھے گھر سے نکلنے کے لیے وہ کپڑے پہلے ہی تبدیل کر چکا تھا اور اب کچھ فائلے دیکھ رہا تھا رئیسہ اور عنایا امامہ کی نسبت اسے زیادہ قریب تھی انہیں جو بھی اہم بات کرنی ہوتی تھی وہ امامہ سے بھی پہلے سلار سے کرتی تھیں رئیسہ اور عنایا امامہ کی نسبت اس سے زیادہ قریب تھی انہیں جو بھی اہم بات کرنی ہوتی تھی وہ امامہ سے بھی پہلے سلار سے کرتی تھیں بابا دروازے پر دستک دے کر رئیسہ اندر داخل ہوئی تھی آؤ بیٹا سوفے پر بیٹھتے ہوئے سلار نے استقبالی انداز میں اپنا ایک بازو پھیلایا تھا اس کے قریب سوفے پر آ کر بیٹھ گئی سلار نے اسے سوفے سے اٹھا کر سامنے پڑی سینٹر ٹیبل پر بٹھا دیا وہ کچھ چسبس ہوئی تھی لیکن اس نے احتجاج نہیں کیا وہ دونوں اب بالکل آمنے سامنے تھے سلار کچھ دیر کے بعد خاموشی سے اسے دیکھتا رہا گول شیشوں والی اینک سے اسے دیکھتے ہوئے وہ ہمیشہ کی طرح بے حد توجہ سے اس کی بات سننے کی منتظر تھی اس کے گھنے سے بالوں میں بندھا ہوا ریبن تھوڑا ڈھیلا تھا جو اس کے کندھوں سے کچھ نیچے جانے والے بالوں کو گدی سے لے کر سر کے بالکل درمیان تک باندھا باندھے ہوا تھا لیکن ایک طرف ڈھلکا ہوا تھا ماتھے پر آنے والے بالوں کو روکنے کے لیے رنگ رنگ برنگی ہیئر پنس سے اس کا سر بھرا ہوا تھا یہ عنایہ کا کارنامہ تھا رئیسہ کو رئیسہ کو پسند تھے سرار کو یاد بھی نہیں تھا وہ اس کے لیے کتنے خرید چکا تھا لیکن ہر روز بدلے جانے والے کپڑوں کے ساتھ میچنگ دیکھ کر اسے اندازہ ہوتا تھا کہ رئیسہ اس معاملے میں خود کفیل تھی سلار نے اس کے بالوں کے ریبن کی کرے ٹھیک کی اور ہاتھ سے اس کے بالوں کو سنوارا انعائے نے مجھے بتایا تم اپسٹ ہو سلار نے بلاخر بات کا آغاز کیا وہ یکدم نادم ہوئی نہیں نہیں تو اس گڑ گڑبڑا کر سالار سے کہا سالار اسے دیکھتا رہا رئیسا نے کچھ لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کی پھر نظریں چرا لی پھر جیسے کچھ مدافعانہ انداز میں ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا میں اپسٹ نہیں ہوں یہ تو چھوٹی سی بات ہے اس نے اپسٹ چکا لیا تھا پھر اپسٹ کیوں ہو سالار نے جواباً پوچھا کیونکہ میں بدقسمت ہوں اس نے بے حد ہلکی آواز میں کہا سالار بول ہی نہ سکا اسے سالار بول ہی نہ سکا اسے اس سے اس جملے کی توقع نہیں تھی ایسا نہیں کہتے رئیسا سالار سلار سیدھا بیٹھے بیٹھے آگے کو چھکایا وہ اب کونیاں اپنے گھٹنوں پر ٹکائے اس کے ہاتھوں دونوں ہاتھ پکڑے ہوئے تھا اس کے ہاتھوں پر آنسوں کے قطرے کرے تھے وہ سر جھکائے باپ کے سامنے بیٹھی اب رو رہی تھی اس کے گلاسز دھندلا لا گئے تھے سلار کو تکلیف ہوئی یہ پہلا موقع تھا اس نے رئیسہ کو اس طرح روتے دیکھا تھا انعیا بات بات پر رو پڑنے والی تھی رئیسہ نے میں ہوں وہ ہچکیوں کے درمیان کہہ رہی تھی نہیں تم بدقسمت نہیں ہو سلار نے اس کے گلاسز اتارتے ہوئے انہیں میز پر رکھا اور رئیسا کو اٹھا کر گود میں بٹھا لیا وہ باپ کی گردن میں بازو ڈالے اس کے ساتھ لپٹی ہوئی رو رہی تھی جیسے وہ اسپیلنگ بھی آج ہی ہاری تھی سلار کچھ کہے بغیر تشفی کرنے والے انداز میں اسے تھپتھپاتا رہا تھپکتا رہا میں نے آپ کو شرمندہ کیا بابا ہچکیوں کے درمیان اس رئیسہ کو کہتے سنا بالکل بھی نہیں رئیسہ مجھے تم پر فخر ہے سالار نے کہا امامہ بالکل اسی لمحے کمرے کے دروازہ کھول کر اندر آئی تھی اور وہیں ٹھٹک گئی تھی سالار نے ہونٹ پر انگلی کے اشارے اسے خاموش رہنے کا کہا تھا میں نے اتنی محنت کی تھی لیکن میں کبھی حمین جبریل بھائی اور آپی کی طرح کچھ بھی جیت نہیں سکتی کیونکہ میں لکی نہیں ہوں وہ اس کے سینے میں منہ چھپائے اپنے دل کی بھڑاس نکال رہی تھی سلار کی طرح امامہ کو بھی عجیب تکلیف ہوئی تھی اس کی بات سے وہ صوفے پر آ کر سلار کے برابر بیٹھ گئی تھی کافی کا بھومک اس نے ٹیبل پر رکھ دیا جو وہ سلار کو دینے آئی تھی یہ سلار نہیں تھا امامہ تھی جس نے رئیسہ پر جان ماری تھی اسے بولنا اور درست بولنا سکھانے کے لیے اسے پڑھنا پڑھان سکھانے پڑھنا لکھنا سکھانے کے لیے سلار نے اسے صرف گود لیا تھا امامہ نے اس کی زندگی بدل دی تھی اور اس کا خیال تھا اب سب کچھ ٹھیک تھا لیکن وہ فرق جو وہ اپنے آپ میں اور ان تینوں میں دیکھ رہی تھی اس نے ان دونوں کو ہی پریشان کیا تھا وہ رونے دھونے کے بعد اب خاموش ہو گئی تھی سلار نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے کہا اب بس رئیسہ نے گھیلے چہرے کے ساتھ سر ہلایا اس کے بال ایک بار پھر بے ترتیب تھے ربن ایک بار پھر ڈھیلا ہو چکا تھا سلار سے الگ ہوتے ہوئے اس نے امامہ کو دیکھا تھا اور جیسے کچھ اور نادم ہوئی سلار نے اسے ایک بار پھر ٹیبل پر بٹھا دیا تمہیں کیوں لگتا ہے وہ تینوں لکی ہیں اور تم نہیں سلار نے اسے بٹھانے کے بعد اس کے گلاسز اٹھا کر ٹیشو ان کے گھیلے شیشے رگڑتے ہوئے اس سے پوچھا کیونکہ وہ جس چیز میں حصہ لیتے ہیں جیت جاتے ہیں میں نہیں جیتی وہ ایک بار پھر رنجیدہ ہوئی وہ ایگزام سے مجھ سے زیادہ اچھے گریڈ دیتے ہیں میں کبھی اے پلس نہیں لے سکتی میں کوئی بھی ایسا کام نہیں کر سکتی جو وہ نہیں کر سکتے میں کوئی بھی ایسا کام نہیں کر سکتی جو وہ نہیں کر سکتے لیکن وہ بہت سے ایسے کام کر سکتے ہیں جو میں نہیں کر سکتی آٹھ سال کی بچی اس درجہ کی ذہانت رکھتی تھی لیکن اس کا تجزیہ بہت عمدہ تھا دنیا میں صرف ہر مقابلہ جیتنے والے لکی نہیں ہوتے سب کچھ کر پانے والے لکی نہیں ہوتے لکی وہ ہوتے ہیں جنہیں یہ پتہ چل جائے کہ وہ کس کام میں اچھے ہو سکتے ہیں اور پھر وہ اس کام میں کوشش کریں اور فالتو کاموں میں اپنی انرجی ضائع نہ کریں سلار اب اسے سمجھا رہا تھا رئیسہ کے آنسو تھم چکے تھے وہ اب باپ کا چہرہ دیکھ رہی تھی تم نے بہت اچھی کوشش کی لیکن بس تم اسپیلنگ بھی میں اتنا ہی اچھا پرفارم کر سکتی تھی وہاں کے کچھ بچے ایسے ہوں گے جو تم سے زیادہ اچھے تھے اور انہوں نے تمہیں ہرا دیا لیکن ان درجنوں بچوں کا سوچو جرے تم ہر ہرا کے فائنل راؤنڈ میں پہنچی تھی کیا وہ بدقسمت ہیں وہ کیا یہ سوچ لے کہ وہ ہمیشہ ہاریں گے سلار اس سے پوچھ رہا تھا رئیسہ نے بے ساختہ سر نفی میں ہلایا ہمین جبیل اور عنایا کبھی سپورٹس میں اتنے نمایاں نہیں رہے جتنے بہت سے دوسرے بچے ہیں اس لیے یہ مت کہو کہ وہ سب کر سکتے ہیں اس بار امامہ نے اسے سمجھایا رئیسہ نے سر ہلایا بات ٹھیک تھی وہ سپورٹس میں اچھے تھے لیکن وہ سپورٹس میں اپنے سکولز کے سب سے نمایاں اسٹوڈنٹس نہیں تھے تمہیں اب یہ دیکھنا ہے کہ تم کس چیز میں بہت اچھا کر سکتے ہو پھر تمہیں اسی چیز میں دل لگا کر کام کرنا ہے کوئی بھی کام اس لیے نہیں کرنا کہ وہ جبریل حمین اور عنایات کر رہے ہیں سلاڈ نے بہت سنجیدگی سے کہا تھا یہ ضروری نہیں ہوتا کہ صرف اے پلس والا ہی زندگی میں بڑے کام کرے گا بڑا کام اور کامیابی تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے تم دعا کیا کرو کہ اللہ تم سے بہت بڑے کام کروائے اور تمہیں بہت کامیابی دے رئیسہ نے ان کلاسز کو ٹھیک کیا جو سلاڈ نے اسے لگائے تھے تم رئیسہ ہو تم حمید جبریل اور عنایہ نہیں ہو اور ہاں تم ان سے الگ ہو اور یہی سب سے اچھی چیز ہے الگ ہونا بہت اچھی چیز ہوتا ہے رئیسہ اور زندگی سپیلنگ بھی کا ایک مقابلہ نہیں ہوتا جس پہ کچھ الفاظ کے ہجے کر کے ٹائٹل جیتنے کے بعد ہم خود کو لکی اور نہ جیتنے پر بدقسمت سمجھیں وہ اب اس کے بال ٹھیک کرتے ہوئے اس کا ریبن دوبارہ باندھ رہا تھا زندگی میں الفاظ کے ہجے کرنے کے علاوہ بھی بہت ساری صلاحیتیں چاہئیں ایک دو نہیں اور تمہارے پاس بہت ساری صلاحیتیں ہیں اور بھی آئیں گی تم ایک سٹار کی طرح روشن ہوگی جس بھی جگہ جاؤ گی جو بھی کرو گی ایسا کی آنکھیں چہرہ اور ہونڈ بیک وقت چمکے تھے اور پتہ ہے صحیح معنوں میں لکی کون ہوتا ہے وہ جس کی اچھائی اور اخلاق لوگوں کو اسے یاد رکھنے پر مجبور کر دے اور تم میری بہت اچھی اور بہت اخلاقی والی اخلاق والی لکی بیٹی ہو وہ اب ٹیبل سے اتر کر باپ کے گلے لگی تھی اس کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ وہ اسے کیا سمجھانا چاہ رہا تھا ہاں میں ہوں اس نے بڑی گرم جوش گرم جوشی سے سالار سے کہا اس سے الگ ہو کر وہ امامہ کے گلے لگی امامہ نے اس کے ہیئر پنس نکال کر ایک بار پھر ٹھیک کی سالار نے کافی کے دو گون پھر اسے ادھورا چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا تاخیر ہو رہی تھی بابا مجھ سے خفا تو نہیں ہوئے نا سالار کو جانے کے بعد رئیسہ نے امامہ سے پوچھا نہیں خفا نہیں ہوئے لیکن تمہارے رونے سے ہمارا دل دکھا امامہ نے جواباً کہا آئی ایم سوری ممی میں دوبارہ کبھی نہیں گی اس نے امامہ سے وعدہ کیا اماما نے اسے تھپکا تم میری بہادر بیٹی ہو انعیا آپی کی طرح بات بات پر رونے والی تو نہیں رکسا نے پرجوش انداز میں سر ہلایا اس کے ماں باپ اسے بہت زیادہ بہادر اور اخلاق والا سمجھتے تھے اور یہ اسے پتہ ہی نہیں تھا وہ بات چیت آٹھ سالہ رکسا کے ذہن میں نقش ہو گئی تھی امام اور سلار کو دوبارہ کبھی اس کو ایسی کسی بات پر سمجھانا نہیں پڑا تھا اب اسے یہ طے کرنا تھا کہ وہ کس کام میں اچھی تھی کس کام میں آگے بڑھ سکتی تھی اس کے ماں باپ اسے سب سے زیادہ بہادر اور اخلاق والی سمجھتے تھے اور یہ اسے پتہ ہی نہیں تھا وہ بات چیت رئیسہ کے ذہن میں نقش ہو گئی تھی امام اور سلار کو دوبارہ کبھی اس کو ایسی کسی بات پر سمجھانا نہیں پڑا تھا اسے اب یہ طے کرنا تھا کہ وہ کس کام میں اچھی تھی کس کام میں آگے بڑھ سکتی تھی اس کے باپ نے اسے کہا تھا خوش قسمت وہ تھا جو یہ پوچھ لیتا اور پھر اپنی انرجی کسی اور چیز میں ضائع کرنے کے بجائے اسی ایک کام میں لگاتا رئیسہ بھی لکھی کی اس نئی تعریف پر پورا اترنے کی جد و جہد میں مصروف تھی حمید سکندر کا انتخاب ایم آئی ٹی کے اسپلاش پروگرام میں ہو گیا تھا وہ اپنے اسکول سے اس پروگرام کے لیے منتخب ہونے والا پہلا اور واحد بچہ تھا اس پروگرام کے تحت ایم آئی ٹی ہر سال غیر معمولی ذہانت کے حامل کچھ بچوں کو دنیا کی ممتاز ترین یونیورسٹی میں چند ہفتے گزارنے اور وہاں پڑھانے والے دنیا کے قابل ترین اساتذہ کے سیکھنے کا موقع دیتی اساتذہ سے سیکھنے کا موقع دیتی یہ بہترین دماغوں کو بےحد کم عمری میں ہی کھوجنے پرکھنے اور چننے کا ایم آئی ٹی کا اپنا ایک عمل تھا امام اور سلار کے لیے ہم سکندر کے اسکول کی طرح یہ بے حد احساس کی بات تھی لیکن اس کے باوجود جاننے پر کہ ہمین سکندر کا انتخاب ہو گیا تھا فکر مند ہوئے تھے وہ جبریل سکندر کو تن تنہا کہیں بھی بھیج سکتے تھے لیکن ہمین کو اکیلے اس عمر میں اتنے ہفتوں کے لیے کہیں بھیجنا ان کے لیے بے حد مشکل فیصلہ تھا خاص طور پر امامہ کے لیے جو اس دس سال کے بچے کو خود سے الگ کر کے اس طرح اکیلے بھیجنے پر بالکل تیار نہیں تھی لیکن وہ اسکول کا اصرار اور حمین کی ضد تھی جس نے اسے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا ہم ان کی قسمت کو کنٹرول نہیں کر سکتے کل کیا ہونا ہے کس طرح ہونا ہے کوئی چیز ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے تو میں مستقبل کے خوف کی وجہ سے انہیں گھر میں قید نہیں کروں گا کہ دنیا انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے سلار نے واضح طور پر اس سے کہا تھا اسے جانے دو دیکھنے اور کھوجنے دو دنیا کو دیکھنے اور کھوجنے دو دنیا کو ہماری تربیت اچھی ہوگی تو کچھ نہیں ہوگا اسے اس نے ماما کو تسلی دی تھی اور وہ بھاری دل سے مان گئی تھی حمین سکندر ساڑھے دس سال کی عمر میں پہلی بار ایم آئی ٹی کی دنیا کھوجنے گیا تھا ایک عجیب تجسس اور جوش و خروش کے ساتھ ایم آئی ٹی سے زیادہ اس اس بات پر ایکسائٹمنٹ ہو رہی تھی کہ وہ کہیں اکیلا جا رہا تھا کسی بڑے کی طرح اسے گھر بھیجتے ہوئے ان سب کا خیال تھا وہ وہاں چند دن سے زیادہ نہیں رہ پائے گا ایڈجسٹ نہیں ہوگا ہوم ہوم سک ہو جائے گا اور واپس آنے کی ضد کرے گا ان کی توقعات بالکل غلط ثابت ہوئی تھی ایسا بالکل نہیں ہوا تھا حمید سکندر وقتی طور پر ہی صحیح لیکن وہاں جا کر وہ سب کچھ بھول گیا تھا وہ دنیا تھی اور دنیا نے اس ساڑھے دس سال کے بچے کو بری طرح فیسینیٹ کیا تھا اس دنیا میں ذہانت واحد شناختی علامت تھی اور وہ بہت ذہین تھا وہاں سے واپس آتے ہوئے وہ اپنے ماں باپ کے لیے یہ خوشخبری بھی لایا تھا کہ وہ اس پلاش میں آنے والا دنیا کا ذہین ترین دماغ قرار دیا گیا تھا ون ففٹی کی ذہانت رکھنے والے صرف چند بچوں میں سے ایک جنہوں نے اس پروگرام کو اس شناخت کے ساتھ اٹینڈ کیا تھا اور اپنی صلاحیتوں کے حساب سے ان بچوں میں سر فہرست حمین سکندر کو نہ صرف اس کی ذہانت ذہنی صلاحیتوں کی وجہ سے سنگل آؤٹ کیا گیا تھا بلکہ ایم آئی ٹی نے اسے ان بچوں میں بھی سر فہرست رکھا تھا جن کی پرورش ایم آئی ٹی مستقبل کے ذہین ترین دماغوں کی کھوج کے پروگرام کے ہاں۔ تحت کرنا چاہتی تھی اور ہمین بے حد خوش تھا اس سب کے اغراض و مقاصد سے پور پوری طرح باخبر نہ ہونے کے باوجود وہ صرف اسی بات پر پرجوش تھا کہ اسے اب بار بار ایم آئی ٹی میں جانے کے مواقع ملنے والے تھے کیونکہ اس ادارے نے کچھ منتخب بچوں کے لیے ہر سال ایم آئی ٹی کے کچھ پروگرامز میں شرکت اوپن کر دی تھی اور یہ ان بچوں کی ذہانت کو ایک خراج تحسین اور مراد تھی مجھے ہر سال وہاں جانا ہے اس نے گھر آتے ہی کھانے پر ماں باپ کو اطلاع دی تھی جنہوں نے اس کی بات کو زیادہ توجہ سے نہیں سنا تھا اگر کسی چیز پر سلار کندر نے غور کیا تھا تو وہ یہ تھی کہ وہ اتنے دن ان سے الگ رہنے کے باوجود بہت خوش و مطمئن تھا نہیں میں نے کسی کو مس نہیں کیا میں نے وہاں بہت انجوائے کیا اس نے اپنی ازدی صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ماما کی ایک بات کے جواب میں اعلان کیا تھا اور وہ دونوں سے دیکھ کر رہ گئے تھے وہ بڑا ہوتا اور ایسی بات کرتا تو وہ زیادہ غور نہ کرتے لیکن وہ ایک بچہ تھا اور اگر کسی جگہ کے ماحول میں اس قدر مگن ہو گیا تھا کہ اسے اپنی فیملی بھی بھول گئی تھی اور وہ اپنے گھر اور گھر والوں سے مضبوط رابط ہونے کے باوجود انہیں بھول گیا تھا تو یہ کوئی بڑی حوصلہ افزا بات نہیں تھی ان دونوں کے لیے آپ کو پتا ہے بابا مجھے اگلے سال ڈیڑھ ڈھیر ساری مراد ملیں گی جب میں وہاں جاؤں گا پھر اس سے اگلے سال اس سے بھی زیادہ پھر اس سے اگلے سال اس سے بھی زیادہ پھر اس سے اگلے سال اس سے بھی زیادہ وہ بہت ایکسائٹمنٹ سے ان دونوں کو بتا رہا تھا یوں جیسے وہ یہ پلان خود ہی کر کے آیا تھا کہ اسے اب وہاں ہر سال جانا تھا آپ کو پتا ہے میں ایم آئی ٹی کے کسی بھی سمر پروگرام کے لیے اپلائی کروں تو مجھے داخل کر لیں گے وہ اور مجھ سے کوئی فیس نہیں لیں گے بلکہ مجھے وہاں سے کچھ فری ملے گا اس اس اس کا خیال تھا کے ماں باپ خبر پر اس کی طرح ہو جائیں گے وہ نہیں ہوئے تھے وہ سوچ میں پڑ گئے تھے تو بابا آپ مجھے ہر سال وہاں بھیجا کریں گے نا اس نے بلاخر سالار سے کہا وہ جیسے آتے ہی جانے کی یقین دہانی چاہتا تھا اگلا سال بہت دور ہے ہمین جب اگلا سال آئے گا تو دیکھا جائے گا سالار نے گول مول انداز میں اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا لیکن ہمیں پلاننگ تو ابھی سے کرنی چاہیے نا ہم ان کو دیکھ کر رہ گیا تھا تھا وہ پہلی بار کسی کام کو پلان کرنے کی بات کر رہا یہ ذہن پر ایم آئی ٹی کا پہلا اثر تھا میں نے سوچا میں ایم آئی ٹی سے ہی پڑھوں گا اس نے جیسے باپ کو بتایا تھا وہ دونوں اس کی بات سے محفوظ ہوئے وہاں جانے سے پہلے تک وہ تعلیمی دلچسپی نہ رکھنے کا اعلان کرتا رہتا تھا اور اس کو یقین تھا دنیا کا بڑا انسان وہ ہوتا ہے جو صرف ہائی اسکول تک پڑھے اور بس اور وہ چونکہ خود بھی ایک بڑا انسان بننا چاہتا تھا تو وہ بھی صرف ہائی اسکول تک ہی پڑھنا چاہتا تھا اور اس کے بعد سالار نے اس سے پوچھا اس کے بعد میں نوبل جیتوں گا اس نے بہت اطمینان سے کہا یوں جیسے وہ اسپیلنگ بی کی بات کر رہا ہو وہ دونوں اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گئے تھے وہ دونوں اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گئے تھے آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں بابا پاپا سرار نے بےحد نرمی سے سکندر عثمان سے پوچھا تھا وہ دو گھنٹے سے ان کے پاس بیٹھا باتیں کرنے سے زیادہ ان کی باتیں سن رہا تھا ان کی گفتگو میں اب الزائمر جھلکنے لگا تھا وہ جملوں کے درمیان رک کر کسی لفظ کو یاد نہ آنے پر گڑبڑا گڑبڑاتے الجھتے جھلجھلاتے اور بھول جاتے اور پھر وہ بات کرتے اٹھ کر کمرے میں ادھر ادھر جاتے ہوئے چیزیں اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگتے تھے یوں جیسے انہیں کسی چیز کی تلاش تھی سلار نے انہیں بلاخر ٹوک کر پوچھ لیا تھا یہی رکھا تھا انہوں نے سلار کی بات کا جواب میں کہا وہ اپنے بیڈ کے سائڈ ٹیبل کے پاس کھڑے تھے سلار بہت دور صوفے پر بیٹھا ہوا تھا کیا سلار نے کریدا ایک سگار باکس کامران نے بھیجا تھا وہی دکھانا چاہتا تھا تمہیں انہوں نے بہت خوش خوشی سے کہا اور ایک بار پھر تلاش شروع کر دی سگار سگار باکس چھوٹی چیز نہیں تھا وہ اس کے باوجود اسے تکی اٹھا اٹھا کر ڈھونڈ رہے تھے پتہ نہیں اس وقت ان کے ذہن میں ڈھونڈنے والی چیز کی کوئی شکل بھی تھی یا نہیں وہ الزائمر کے اس مریض کو پہلی بار اس حالت میں مرض کے اثرات کے ساتھ دیکھ رہا تھا جو اس کا باپ تھا شاید ملازم نے کہیں رکھا ہے میں اسے بلاتا ہوں انہوں نے بلاخر تھک کر کہا تھا وہ اب واپس سالار کے پاس جا کر بیٹھ گئے تھے اور انہوں نے اسے آواز دینی شروع کر دی سالار نے انہیں ٹوکا پاپا انٹر کام ہے اس کے ذریعے بلائیں سلار نے سائڈ ٹیبل پر پڑے انٹر کام کا ریسیور اٹھاتے ہوئے باپ سے کہا اس سے وہ نہیں آتا انہوں نے جواباً کہا اور دوبارہ اسے آوازیں لگانے لگیں وہ ایک ہی سانس میں جیسے جسے آوازیں دے رہے تھے ان کے گھر میں اس وقت وہ ملازم موجود نہیں تھا وہ چھٹی پر تھا اور سلار یہ جانتا تھا وہ ان کا پرانا ملازم تھا اسے لگا اسے باپ کی مدد کرنی چاہیے ملازم کو خود بلانا چاہیے نمبر بتا دے میں بلاتا ہوں اسے سلار نے سکندر عثمان کو ایک بار پھر ٹوکا تھا نمبر نہیں پتا ٹھہرو میں فون سے دیتا ہوں تمہیں انہوں نے اس کی کام کا ریسیور ہاتھ میں لیے بیٹھا رہا وہ سیل فون جسے اس کا باپ تلاش کر رہا تھا وہ سامنے میز پر پڑا تھا وہ اس انٹر کام کے نمبر کو اپنے سیل فون کی یاداشت میں ڈھونڈنا چاہتے تھے اور وہ انٹر کام پر اس ملازم کا یک حرفی نمبر یاد نہیں رکھ پاتے تھے وہ الزائمر جس کے ہاتھوں اپنے باپ کو زیر ہوتے دیکھ رہا تھا تکلیف بڑا چھوٹا لفظ تھا اس کیفیت کے لیے جو اس نے محسوس کی تھی وہ بہت عرصے کے بعد امام اور بچوں کے ساتھ دو ہفتے کے لیے پاکستان آیا تھا طیبہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور سلار اور ان کی ملاقات کئی مہینوں سے نہیں ہوئی تھی اور اب طیبہ کے ہی بے حد اصرار پر بلاخر پاکستان آیا تھا اپنی فیملی کے ساتھ تو اپنے والدین کی حالت کو دیکھ کر بہت اپسٹ ہوا تھا خاص طور پر سکندر عثمان کو دیکھ کر اس نے انہیں ہمیشہ بے حد صحت مند اور چاق و بند دیکھا تھا وہ ایک مشین کی طرح کام کرتے رہے تھے ساری زندگی اور کام ان کی زندگی کی سب سے پسندیدہ تفریح تھی اور اب وہ بڑی حد تک گھر تک محدود ہو گئے تھے گھر میں سکندر عثمان عثمان اور نوکروں کے علاوہ کوئی نہیں تھا اسلام آباد میں ہی مقیم سلار کا بڑا بھائی اپنی فیملی کے ساتھ اپنے گھر میں رہتا تھا سکندر عثمان اور طیبہ کو اپنے ساتھ تو رکھنے پر تیار تھا لیکن وہ اس کی بیوی بچے سکندر عثمان کے اس پرانے گھر میں شفٹ ہونے پر تیار نہیں تھے اور طیبہ اور سکندر عثمان اپنا گھر چھوڑ کر بیٹے کے گھر نہیں جانا چاہتے تھے سلار سمے سکندر کے تینوں بیٹوں بیرون ملک تھے بیٹی کراچی وہ گھر جو کسی زمانے میں افراد خانہ کے چہل پہل سے گونجتا تھا اب خالی ہو چکا تھا سلار پہلی بار سکندر عثمان کی بیماری کے انکشاف پر بھی بے حد اپسٹ ہوا تھا وہ انکشاف اس پر اس کی سرجری کے کئی مہینوں بعد ہوا تھا اور وہ بھی بے حد اتفاقی انداز میں جب سکندر عثمان اپنے ایک طبی معائنے کے لیے امریکہ گئے تھے اور سلار کو ان کی بیماری کی تفصیلات کا پتہ چلا تھا آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا اس نے سکندر عثمان سے شکایت کی تھی انہوں نے جواباً بے حد لاپرواہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا تھا کیا بتاتا یار مجھے اپنی بیماری سے زیادہ تمہاری بیماری کا دکھ ہے میں ستر کا ہو چکا ہوں کوئی بیماری ہو نہ ہو کتنا جیوں گا میں اور اس عمر میں الزائمر کے بغیر بھی کچھ یاد نہیں رہتا انسان کو وہ اپنی بیماری کو معمولی بنا کر پیش کرنے کی کوشش کرتے رہے تھے کر رہے تھے ایسے جیسے یہ کوئی بات ہی نہیں اور اب وہی بیماری اس کے سامنے اس کے باپ کی یاداش کو گھن کی طرح کھانے لگی تھی زندگی عجیب شے ہے انسان اس کے طویل ہونے کی بھی دعا کرتا ہے اور اس کی طوالت کے اثرات سے ڈرتا بھی ہے سکندر عثمان ابھی تک سیل فون ڈھونڈتے جا رہے تھے سلار نے فون اٹھا کر باپ کے ہاتھ میں دے دیا او اچھا ہاں یہ رہا انہوں نے فون ہاتھ میں لیا پھر سوچتے لگے تھے کس کے لیے کس لیے لیا تھا یہ فون کس لیے دیا ہے تم نے میں نے مانگا تھا کیا وہ اب اس سے پوچھ رہے تھے کوئی چیز سلار کے حلق میں گولا بن کر پھنسے نہیں بس میں دینا چاہ رہا تھا آپ کو وہ کہتے ہوئے یکدم رونا نہیں چاہتا تھا تم اتنی جلدی جا رہے ہو کیا اور نہیں بیٹھو گے وہ جیسے مایوس ہوئے تھے بیٹھوں گا تھوڑی دیر تک آتا ہوں وہ ان کی نظر چراتا بھرائی آواز میں کہتا ہوا وہاں سے نکل گیا تھا اپنے بیڈ روم سے متصل باتھ روم میں ٹپ کے کنارے بیٹھا وہ خود پر قابو نہیں رکھ سکا تھا سکندر سے بے حد قریب تھا اور یہ قربت آج عجیب طرح سے دے رہی تھی اور اسے وہ اپنی زندگی کے ہنگاموں میں اتنا مصروف رہا تھا کہ اسے سکندر عثمان کی بگڑتی ہوئی ذہنی حالت کو نوٹس ہی نہیں کیا تھا نوٹس تو تب کرتا جب وہ اس ان سے باقاعدہ مل پاتا ایس آئی ایف اسے گرداب کی طرح الجھائے ہوئے تھا اس کے پروجیکٹس نے اب اس کے پیروں کو پروں میں تبدیل کر دیا تھا وہ سفر میں رہتا تھا چار پانچ سال میں ایسا آئی ایف دنیا کی بڑی فائنینشیل مارکیٹس میں سے ایک شناخت بنا رہا تھا حد منفرد تیز رفتار ترقی کے ساتھ اور کام کی اس رفتار نے اسے بہت سی چیزوں سے بے خبر بھی کیا تھا وہاں بیٹھے ہوئے اس نے اعتراف کیا تھا اور اب وہ حل ڈھونڈ رہا تھا اور حل ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہا تھا وہ دونوں ان کے ساتھ مستقبل امریکہ شفٹ ہونے پر کبھی تیار نہیں ہوتے سلار کو اس کا اندازہ تھا اور امریکہ چھوڑ کر اس کے پاس مستقل آ جانا سلار کے لیے ممکن نہیں تھا اس کے باوجود حل سامنے تھا مشکل تھا تھا لیکن موجود امامہ تم بچوں کے ساتھ پاکستان شفٹ ہو جاؤ اس رات بلاخر اس نے بلاخر انتظار کیے بغیر وہ حل امامہ کے سامنے پیش کر دیا تھا امامہ کو اس کی بات سمجھ میں ہی نہیں آئی تھی کیا مطلب میں چاہتا ہوں تم حمین عنا اور عیسیٰ کے ساتھ پاکستان آ جاؤ میرے پیرنٹس کو میری ضرورت ہے میں ان کے پاس نہیں ڈیر سکتا لیکن میں انہیں اس حالت میں اکیلا بھی نہیں چھوڑ سکتا تم نے دیکھا ہے پاپا کو وہ بہت رنجیتا تھا ہم ان ہفتے پاس رکھ سکتے ہیں وہاں امریکہ میں امامہ نے جیسے ایک تجویز پیش کرنے کی کوشش کی تھی یہ گھر نہیں چھوڑیں گے وہ یہ گھر نہیں چھوڑیں گے اور میں اس عمر میں انہیں اور اپسٹ کرنا نہیں چاہتا تم لوگ یہاں شفٹ ہو جاؤ میں آتا جاتا رہوں گا جبیل ویسے بھی یونیورسٹی میں ہے اسے گھر کی ضرورت نہیں ہے اور میں تو امریکہ میں بھی سفر ہی کرتا رہتا ہوں زیادہ مجھے وہاں فیملی ہونے نہ ہونے سے زیادہ فرق نہیں پڑتا وہ اس سے نظریں ملائے بغیر کہہ رہا تھا امام اس کو چہرہ دیکھتی رہی وہ سب کچھ اس طرح آسان بنا کر پیش کر رہا تھا جیسے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا دو منٹوں کا کام تھا جو کیا جا سکتا تھا تمہارے ہفتے پیرنٹس بھی ہیں یہاں وہ بھی بہت بوڑھے ہیں تم یہاں رہو گی تو ان سب کی دیکھ بھال کر سکو گی وہ اسے کہہ رہا تھا امامہ نے کچھ خفکی سے اس سے کہا تم یہ سب میرے پیرنٹس کے لیے نہیں کر رہے سالار اس لیے ان کا حوالہ نہ دو تم ان کے پاس رہنا نہیں چاہتی کیا سالار نے جیسے ایموشنلی بلیک میل کرنے کی کوشش کی تم ان کے بارے میں فکر مند ہون... نہیں ہوتی کیا انہیں اس عمر میں دیکھ بھال کی ضرورت ہوگی کوئی چوبیس گھنٹے ساتھ نہ رہے چند گھنٹے ہی رہے لیکن حال چال پوچھتے والا ہو وہ کہہ رہا تھا اپنے والدین کی بات کرنے سے زیادہ اس کے والدین کی بات کر رہا تھا امامہ کو برا لگا اسے اس جذباتی بلیک میلنگ کی ضرورت نہیں تھی سلار اتنے سالوں میں کبھی پہلے تم نے میرے پیرنٹس کی دیکھ بھال کو ایشو بنا کر مجھے پاکستان میں رکھنے کی بات نہیں کی آج تم ان کو ایشو بنا بناؤ وہ کہے بغیر نہیں رہ سکی تھی ہاں نہیں کی تھی کیونکہ آج سے پہلے میں نے کبھی اپنے پیرنٹس کا یہ حال بھی نہیں دیکھا تھا اس نے جواباً کہا وہ قائل نہیں ہوئی مجھے جذباتی طور پر بلیک میل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس نے اسی انداز میں کہا تم ان کے پاس رہنا نہیں چاہتی یہاں گھر پر سلار نے دو ٹوک انداز میں پوچھا میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں اس نے جواباً کہا سلار نے اسے نظر چرا لی ان سب کو تمہاری ضرورت ہے ماما اور تم تم میری ضرورت نہیں ہے کیا ماما نے گلا کیا تھا ان سب کے پاس زندگی کا زیادہ سال نہیں ہے میں یہ بوجھ بوجھ اپنے زمین پر نہیں لینا چاہتا کہ میں نے زندگی کے آخری سالوں میں اپنے ماں باپ کی پرواہ نہیں کی وہ اس سے کہہ نہیں سکی وہ اس کے ساتھ بھی تو اسی لیے چپکی رہنا چاہتی تھی اسے بھی تو اس کی زندگی کا پتہ نہیں تھا ڈاکٹرز نے کہا تھا پانچ سات سال زیادہ سے زیادہ دس سال اور وہ اسے اس سے بھی پہلے اس سے الگ کر رہا تھا وہ یہ ساری باتیں زبان پر نہیں لا سکتی تھی کیونکہ وہ یہ ساری باتیں سوچتا ہی نہیں چاہتی تھی زندگی کی کسی بھیانک خواب کے بارے میں مستقبل کے برے دنوں کے بارے میں وہ فی الحال صرف حال کے بارے میں سوچتا چاہتی تھی جو سامنے تھا جو آج وہ اسی میں جینا چاہتی تھی تمہیں میری ضرورت ہے سلار اکیلے تم کیسے رہو گے وہ اسے کہہ رہی تھی میں رہ لوں گا امامہ تم جانتی ہو میں کام میں مصروف ہوں تو مجھے سب کچھ بھول جاتا ہے یہ سچ تھا لیکن اس کو نہیں کہنا چاہیے تھا امامہ ہٹ ہوئی تھی وہ کچھ بول نہیں سکی اس کی آنکھیں آنسوں سے پل میں بھر گئی سالار اس کے برابر صوفے پر بیٹھا تھا اس نے امامہ سے نظر چرانے کی کوشش کی تھی نہیں چرا سکا زندگی میں انسان صرف اپنی ضرورتوں کے بارے میں سوچتا ہے تو خود غرض ہو جاتا ہے اس نے امامہ کو وضاحت ایک فلسفی میں لپیٹ کر پیش کرنے کی کوشش کی تھی امامہ قائل نہیں ہوئی مجھے پتا ہے تمہیں ضرورت نہیں ہے نہ میری نہ بچوں کی تمہارے لیے کام کافی ہے کام تمہاری فیملی ہے تمہاری تفریح بھی لیکن میری زندگی میں تمہارے بچوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے میرا کام اور تفریح صرف تم لوگ ہو اس نے بھرائی ہوئی آواز میں گلا بھی کیا اس کی بے حسی بھی جتائی اپنی مجبوری بھی سنائی تم یہ نہیں سوچتے کہ تم بھی انڈر ٹریٹمنٹ ہو تمہیں بھی کسی خیال رکھنے والے کی ضرورت ہے وہ جیسے اسے یاد دلا رہی تھی بیماری کا نام لیے بغیر کہ اسے بھی کسی تیمار دار کی ضرورت تھی پرانی بات ہو گئی امامہ میں ٹھیک ہوں پانچ سال سے اس بیماری کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں کچھ نہیں ہوتا مجھے اس جیسے ماما کے خدشات دیوار پر پڑ کر بھی پھونک سے نہیں پھونک سے نے اڑایا تھا میں پاپا کو اس حال میں یہاں اس طرح نہیں چھوڑ سکتا نوکروں کے اوپر میں ہمین کو ان کے پاس رکھنا چاہتا ہوں لیکن میں ہمین کو اکیلا یہاں نہیں چھوڑ سکتا اس سے تمہاری ضرورت ہے اس گھر کو تم اسے ریکویسٹ سمجھو خود خرضی یا پھر اسرار لیکن میں چاہتا ہوں تم پاکستان آ جاؤ یہاں اس گھر میں اس نے سلار کی آواز آنکھوں میں رنجی سلار کی آواز اور آنکھوں میں رنجیت کی دیکھی تھی میرے لیے تمہارے بغیر رہنا بہت مشکل ہے میں عادی ہو گیا ہوں تمہارا بچوں کا گھر کے آرام کا لیکن میرے باپ کے بہت احسانات ہیں ہم پر صرف مجھ پر ہی نہیں ہم دونوں پر میں اپنے آرام کو ان کے آرام کے لیے چھوڑنے کا حوصلہ رکھتا ہوں یہ فرض ہے مجھ پر وہ کچھ جو کچھ اس سے کہہ رہا تھا وہ مشورہ اور رائے نہیں تھی نہ ہی درخواست وہ فیصلہ تھا جو وہ کر چکا تھا اور اب صرف اسے سنا رہا تھا وہ اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی وہ غلط نہیں کہہ رہا تھا لیکن غلط وقت پر کہہ رہا تھا وہ اس سے قربانی مانگ رہا تھا لیکن بہت بڑی مانگ رہا تھا وہ کچھ بھی کہے بغیر اس کے پاس سے اٹھ گئی تھی وہ فرشتہ نہیں تھی لیکن یہ بات سلار کی سمجھ میں نہیں آئی تھی دو ہفتوں کے بعد امریکہ واپس جاتے ہوئے سلار نے سکندر عثمان کو اپنے فیصلے کے بارے میں بتایا تھا وہ خوش نہیں ہوئے تھے نہیں بےوقوفی کی بات ہے یہ امامہ اور بچوں کو یہاں شفٹ کرنا انہوں نے فوری طور پر کہا تھا اس کی ان کی سٹڈیز کا حرج ہوگا اور یہاں لا کیوں رہے ہو انہیں تو کیا بنتی ہے سلار نے انہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ ان کے لیے کر رہا تھا یہ سب بس پاپا وہاں مشکل ہو رہا ہے سب کچھ مینج کرنا مالی طور پر اس نے باپ سے جھوٹ بولا وہ انہیں زیر احسان کرنا نہیں چاہتا تھا بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں وہاں اخراجات سیونگ بالکل نہیں ہو رہی یہاں کچھ عرصہ رہیں گے تو تھوڑی بہت بچت کر لیں گے ہم اس نے بہت روانی سے سکندر عثمان سے کہا لیکن تم تو کہہ رہے تھے ایس آئی ایف بہت کامیاب ہے تمہارا پیکج بہت اچھا ہے وہ کچھ مت متوحش ہوئے ہاں وہ وہ تو بہت اچھا جا رہا ہے اس کے حوالے سے مسائل نہیں ہے مجھے لیکن بس سیونگ نہیں ہو پا رہی پھر بچیاں بڑی ہو رہی ہیں میں چاہ رہا ہوں کچھ سال پاکستان میں رہیں اپنی ویلیوز کا پتہ ہو پھر لے جاؤں گا انہیں اس نے اپنے بہانے کو کچھ اضافی سہارے دیے سکندر عثمان ابھی بھی پوری طرح قائل نہیں ہوئے تھے تم اکیلے کیسے رہو گے سلار تمہارا ابھی علاج ہو رہا ہے بیوی بچوں کے بغیر وہاں کون خیال رکھے گا تمہارا وہ اپنی تشویش کا اظہار کر رہے تھے میں سوچ رہا ہوں میرے پاس جو اکاؤنٹ میں کچھ رقم ہے وہ تمہیں دے دوں تاکہ تمہیں اگر کوئی فائنینشیل مسئلہ ہے تو سلار نے ان کی بات کاٹ دی بس پاپا اب نہیں اس نے باپ کا ہاتھ پکڑ لیا تھا اب اور کچھ نہیں کتنا کریں گے آپ میرے لیے مجھے بھی کچھ کرنے دیں احسان نہیں کر سکتا تو حق ہی ادا کرنے دیں مجھے اس نے عجیب بے بسی سے باپ سے کہا مجھے تمہاری فکر رہے گی سلار نے ایک بار پھر ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا مجھے بھی آپ کی فکر رہی ہے رہتی ہے پاپا اسی لیے رکھنا چاہتے ہو ان سب کو یہاں سکندر عثمان جیسے بوجھ گئے تھے آپ جو چاہے سمجھ لیں میں اور طیبہ بالکل ٹھیک ہے پرانے ملازم ہیں ہمارے پاس وفادار سب ٹھیک ہے تم میری وجہ سے ہمت کرو وہ اب بھی تیار نہیں تھے اولاد پر انہوں نے ہمیشہ احسان کیا تھا احسان لینے کی عادت ہی نہیں تھی انہیں اور وہ بھی عمر کے اس حصے میں بےحد خواہش ہونے کے باوجود مجبور ہو جانے کے باوجود سکندر عثمان اولاد کو اپنی وجہ سے تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے میں ویسے بھی سوچتا ہوں فیکٹری جایا کروں کبھی کبھار کام مکمل طور پر چھوڑ دیا ہے اس لیے زیادہ بھولنے لگا ہوں میں وہ اپنے الزائمر کی شکل بدل رہے تھے تمہارا تمہارے بچوں اور بیوی کو تمہارے پاس رہنا چاہیے سالار تم زبردستی انہیں یہاں مت رکھو میرے اور طیبہ کے لیے بس انہوں نے جیسے سالار کو سمجھانے کی کوشش کی زبردستی نہیں رکھ رہا پاپا پاپا ان کی مرضی سے ہی رکھ رہا ہوں وہ یہاں آ کر ہمیشہ خوش ہوتے رہے ہیں اب بھی خوش ہوں گے اس نے باپ کو تسلی دی تھی اسے اندازہ نہیں تھا باپ کا تجزیہ کتنا درست ہونے والا تھا میں پاکستان نہیں جاؤں گا پاکستان شفٹ ہونے کی سب سے زیادہ مخالفت حمین سکندر کی طرف سے آئی تھی اور یہ مخالفت صرف سلار کے لیے ہی نہیں امامہ کے لیے بھی خلاف توقع تھی وہ پاکستان جانے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا تھا دادا کے ساتھ اس کی بنتی تھی بنتی بھی بہت تھی اور وہ دادی کا لاڈلا بھی تھا پاکستان میں اسے بڑی اٹریکشنز دکھتی تھیں اور اب یک بیک مستقل طور پر پاکستان جا کر رہنے پر سب سے زیادہ اعتراضات اسی نے کیے تھے بیٹا دادا اور دادی بوڑھے ہو گئے ہیں تم نے دیکھا وہ بیمار بھی تھے انہیں کیئر کی ضرورت ہے ماما نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی ان کے پاس سرونٹ ہے وہ ان کا اچھی طرح خیال رکھ سکتے ہیں بالکل قائل ہوئے بغیر بولا سرونٹ ان کی اچھی کیئر نہیں کر سکتے امامہ نے جواباً کہا آپ انہیں اولڈ ہوم بھیج دیں وہ اس معاشرے کا بچہ تھا اسی معاشرے کا بے رحم لیکن عملی حل بتا رہا تھا کل کو ہم بھی بوڑھے ہو جائیں گے تو تم ہمیں بھی اولڈ ہوم میں بھیج دو گے امامہ نے کچھ ناخوش ہوتے ہوئے اس سے کہا آپ انہیں یہاں لے آئیں حمید نے ماں کی خفقی کو محسوس کیا وہ یہاں نہیں آنا چاہتے وہ اپنا گھر نہیں چھوڑنا چاہتے امامہ نے اس سے کہا پھر ہم بھی اپنا گھر کیوں چھوڑیں میں اپنا سکول کیوں چھوڑوں وہ دنیا کے ذہین ترین دماغوں میں سے ایک تھا غلط بات نہیں کہہ رہا تھا منطقی بات کر رہا تھا دماغ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے وہ عقل سے سوچتا ہے دل سے نہیں یہ ہمارا گھر نہیں ہے امین کرائے کا ہے ہم صرف یہاں رہ رہے ہیں اور جب ہم پاکستان چلے جائیں گے تو بابا اور جبریل اس گھر کو چھوڑ دیں گے کیونکہ انہیں اتنے بڑے گھر کی ضرورت نہیں ہوگی جبریل ویسے بھی یونیورسٹی میں تمہارے پاپا نیو یارک شفٹ ہونا چاہتے ہیں امامہ اسے کہتی چلی گئی تھی جبریل پاکستان نہیں جائے گا حمید نے پوچھا نہیں تمہارے بابا اسے اس لیے پاکستان بھیجنا نہیں چاہتے کیونکہ وہ یونیورسٹی میں ہے اس کی سٹڈیز متاثر ہوں گی امامہ نے اسے سمجھایا میری بھی تو ہوں گی مجھے بھی ہر سال ایم آئی ٹی جانا ہے میں کیسے جاؤں گا وہ خفا ہوا تھا اور بے چین بھی اسے اپنا سمر پروگرام خطرے میں پڑھتا دیکھا تھا تم ابھی اسکول میں ہو جبریل یونیورسٹی میں ہے اور پاکستان میں بہت اچھے اسکولز ہیں تم کو تم کور کر سب کچھ جبریل نہیں کر سکا گا اسے امامہ سے وضاحت دینے کی کوشش کر رہی تھی جو حمین کے دماغ میں نہیں بیٹھ رہی تھی یہ فیئر نہیں ہے مامی حمین نے روٹوں کا انداز میں کہا اگر جبریل پاکستان نہیں جائے گا تو میں بھی نہیں جاؤں گا مجھے ایم آئی ٹی جانا ہے وہ واضح طور پر بغاوت کر رہا تھا ٹھیک ہے تم مت جاؤ میں چلے جاتے ہیں تم یار رہنا بابا کے پاس امامہ نے ایک دم اس سے بحث کرنی بند کر دی تھی وہ کچھ مزید بے چین ہوا یہ تمہارے بابا کا حکم ہے اور ہم سب اس کو مانیں گے تم نافرمانی کرنا چاہتے تو تمہاری مرضی میں تمہیں مجبور نہیں کروں گی ماما کہتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی دنیا کے وہ بہترین وہ دو بہترین دماغ ایک دوسرے کے مقابل آ گئے تھے تم پاکستان نہیں جانا چاہتے ہمین اس رات سلار نے ہمین کو بٹھا کر پوچھا تھا امامہ نے اسے رات کے کھانے سے کچھ دیر پہلے اس کے انکار کے بارے میں بتایا تھا نہیں حمید نے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہوئے کہا اور کوئی بھی نہیں جانا چاہتا اس نے مزید بتایا میں کسی اور کی نہیں صرف تمہاری بات کر رہا ہوں سلار نے اسے ٹوک دیا حمید سر چکائے چند ہمیں خاموش بیٹھا رہا پھر اسے سر اٹھا کر باپ کو دیکھا اور نفی میں سر ہلا دیا وجہ سلار نے اسی انداز میں کہا بہت ساری ہیں اس نے بےحد مستحکم انداز میں باپ کو جواب دیا کسی بھی کام کو کرنے یا نہ کرنے کی وجہ صرف ایک وجہ ہوتی ہے باقی سب بہانے ہوتے ہیں اس لیے تم مجھے تم صرف وجہ بتاؤ بہانے نہیں سلار نے اپنے گیارہ سالہ بیٹے کے ذخیرہ الفاظ کی ہوا نکالتے ہوئے کہا ہمین اس ملاقات کے لیے پہلے سے تیار تھا اور وجوہات کو جمع کرنے پر بھی اچھا خاصا وقت صرف کر چکا تھا باپ نے جیسے انگلی سے پکڑ کر دوبارہ زیرو پر کھڑا کر دیا تھا میں پاکستان میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتا ہمین نے بلاخر ایک وجہ تلاش کر کے پیش کی اگر تم کانگو میں ایڈجسٹ ہو سکتے ہو تو پاکستان میں بھی ہو جاؤ گے افریقہ سے زیادہ برا نہیں سلار نے اسے انداز میں کہا تب میں چھوٹا تھا حمین نے مدافعانہ انداز میں کہا تم اب بھی چھوٹے ہو سلار نے بات کاٹی لیکن میں بڑا ہو رہا ہوں حمید نے جیسے اعتراض کیا اس میں کافی ٹائم لگے گا تمہارے لیے کم از کم پچیس سال سلار نے حد سنجیدگی سے اسے چھیڑا وہ باپ کو دیکھ کر رہ گیا تھا آئی ایم سیریس بابا اس سے سلال کی بات سے محفوظ ہوئے بغیر کہا میں پاکستان نہیں جانا چاہتا اور یہ ممی کے لیے بھی اچھی بات نہیں ہے وہ کسی بڑے کی طرح باپ کے فیصلے پر تبصرہ کر رہا تھا سالار خاموشی سے اس کی بات سن رہا تھا مجھے یہاں تعلیم حاصل کرنی ہے میں وہاں چھٹیاں پر جا سکتا ہوں ہمیشہ کے لیے نہیں وہ بالکل امریکی انداز سے بہت صاف گوئی سے باپ کو بتا رہا تھا کہ وہ کیا کر سکتا اور کیا نہیں چند سالوں کی بات ہے امین اس کے بعد تم اس قابل ہو جاؤ گے کہ امریکہ واپس آ کر کہیں بھی پڑھ سکو سلار نے اس کی بات کے جواب میں کہا وہ گیارہ سال گیارہ سال کا بچہ باپ کو بہت مدلل انداز میں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا چند سال سے بہت فرق پڑتا ہے ایک سال سے بھی بہت فرق پڑتا ہے اس سلار کی بات کے جواب میں کہا تو تم یہ قربانی نہیں دو گے نے اس بار بات جبریل بھی تو دے سکتا ہے قربانی آپ بھی تو دے سکتے ہیں میں ہی کیوں جواباً اسے انداز میں کہا دنیا کے بڑے بڑے اداروں کے برابر آ کے ان کے سامنے بیٹھ کر ان سے کاروباری امبور طے کرنا اور بات تھی ان کے سوالات اور اعتراضات کے امبار کو سمیٹنا آسان کام تھا اب تک گیارہ سال کے بیٹے کو اس بات پر قائل کرنا زیادہ مشکل تھا کہ وہ قربانی کیوں دے جو اس کا بھائی نہیں دے رہا تھا اس کا باپ بھی نہیں دے رہا تھا پھر وہ کیوں اور اس کیوں کا جواب فارمولوں اور کلیوں میں نہیں ملتا تھا صرف ان اخلاقی اقدار میں ملتا تھا جن پر اس اپنی اولاد کی تربیت کی تھی لیکن اس کے باوجود اس کی اولاد اس سے یہ سوال کر رہی تھی تم جانتے ہو تمہارے دادا کو الزائمر ہے وہ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں اور انہیں ضرورت ہے کہ کوئی ان کے پاس ہو تم سے انہیں زیادہ محبت ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم ان کے پاس رہو سلار نے جیسے وہ جواب ڈھونڈنا شروع کیے جن سے وہ اسے سمجھا سکتا ویسے بھی جب تمہاری ممی اور عیسیٰ کے ساتھ یہاں سے چلی جائیں گی تو تم یہاں کس کے پاس رہو گئے گھر میں تمہاری دیکھ بھال کے لیے کوئی نہیں ہوگا سلار نے کہنا شروع کیا میں اپنا خیال خود رکھ سکتا ہوں حمید نے بات باپ کی بات ختم ہونے پر کہا میں تو چھوٹا نہیں ہوں بابا میں اکیلا رہ سکتا ہوں آپ مجھے بورڈنگ میں بھی رکھ سکتے ہیں یا پھر میں کسی رشتہ دار کے پاس بھی رہ سکتا ہوں اسے سلار کے سامنے ایک کے بعد ایک حل رکھنا شروع کیا ان میں سے ایک بھی آپشن میرے قابل قبول نہیں ہے تو میں سب کے ساتھ پاکستان جانا ہے سلار نے دو ٹوک انداز میں کہا آپ مجھ میں جبریل نے فرق کیوں کرتے ہیں بابا اس کے اگلے جملے نے سلار کا دماغ گھما کر رکھ دیا تھا اس تب تک گیارہ سالہ بیٹے کا چہرہ دیکھا جسے زندگی میں پہلی بار اسے ایسا سوال یا ایسی شکایت کی تھی فرق تم اس فرق کی وضاحت کر سکتے ہو سلار پہلے سے بھی زیادہ سنجیدہ ہو گیا تھا وہ سمجھتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ پانچ منٹ لگیں گے اسے سمجھانے میں اور اب جیسے ایک پینڈورا باکس ہی کھلنے لگا تھا آپ جبریل کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں اگلا تبصرہ پہلے سے بھی زیادہ خطرناک تھا ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ دیکھتے رہے پھر کچھ دیر بعد سلار نے کہا اور میں اسے کیوں بہتر سمجھتا ہوں وہ جیسے اس کے الزام کی بھی وضاحت چاہتا تھا کیونکہ وہ حافظ قرآن ہے میں نہیں ہوں بہت روانی سے کہے گئے اس جملے نے سرار کو سن کر دیا تھا وہ واقعی پنڈورا باکس ہی کھول بیٹھا تھا لیکن بہت غلط حوالے سے وہ باغی نہیں تھا نہ ہی بدتمیز نہ ہی بد لحاظ لیکن وہ جو سوچتا محسوس کرتا تھا وہ کہہ رہا تھا زندگی میں پہلی بار سلار کو لگا وہ سکندر عثمان تھا اور اپنے سامنے آ بیٹھا تھا لاجواب بے بس تاریخ یقیناً اپنے آپ کو دہراتی ہے لیکن اپنی مرضی کے وقت پہ تمہیں جبریل برا لگتا ہے سلار نے بہت ماتم آواز میں اس سے پوچھا وہ میرا ایک ہی بھائی ہے مجھے وہ کیسے برا لگ سکتا ہے لیکن آپ لوگوں کا یہ رویہ اچھا نہیں لگتا ہمین کو یہ شکایت کب سے ہونی شروع ہوئی تھی اس کا اندازہ سلار کو نہیں ہوا لیکن وہ اس وقت وہاں عجیب سی کیفیت پہ بیٹھا ہوا تھا ایسا نہیں ہے ہمین اس نے ہمین سے کہا وہ اپنے شب خوابی کے پاجامے کو گھٹنے سے تھا جیسے اس میں سوراخ کر دینا چاہتا ہوں بابا میں آ جاؤں وہ جبریل تھا جو دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہوا تھا گفتگو کے عجیب مرحلے پر وہ اندر آیا تھا سلار اور اپنی اپنی جگہ پر کچھ جذبز ہوئے تھے ہاں سلار نے اس سے کہا وہ اندر آ کر حمین کے برابر صوفے پر بیٹھ گیا تھا پھر اس نے ایک نظر حمین کو دیکھا جو اسے نظریں نہیں ملا رہا تھا پھر اس نے باپ سے کہا دادا کے پاس میں پاکستان چلا جاتا ہوں میں زیادہ اچھے طریقے سے ان کی دیکھ بھال کر سکوں گا کمرہ میں عجیب خاموشی چھائی تھی نہ سلار کچھ کہہ سکا نہ حمین کچھ بول سکا تھا ان دونوں کی آواز زیادہ نہیں تھی لیکن جبریل پھر بھی یقیناً یہ گفتگو سن کر ہی آیا تھا ممی اور ہمین یہی رہیں گے آپ کے پاس میں اکیلا بھی ان کو سنبھال سکتا ہوں وہ ہمیشہ کی طرح مدم اور مستحکم آواز میں کہہ رہا تھا پاکستان میں ویسے بھی میڈیسن کی تعلیم کے لیے کم وقت لگتا ہے یونیورسٹی کا سال ضائع ہونے سے بھی فرق نہیں پڑے گا اتنے آرام سے کہہ رہا تھا جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا جبریل ایسا ہی تھا کسی تردد کے بغیر مسئلے کا حل نکالنے والا میں تم سے بعد میں بات کروں گا جبریل سلار نے اسے درمیان میں ہی ٹوک دیا میں گھر میں سب سے بڑا ہوں بابا میری ذمہ داری سب سے زیادہ ہے ہمین کو آپ یہیں رہنے دیں اور مجھے جانے دیں اور میں یہ سب بہت خوشی سے کہہ رہا ہوں مجھے کوئی خفکی نہیں ہے جبریل نے سلار کو ٹوکنے کے باوجود اس سے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا اس کے کمرے سے جانے کے بعد بھی سلار اور حمین خاموشی بیٹھے رہے وہ بے حد تک امیز صورتحال تھی جس کا سامنا ان دونوں نے چند لمحے پہلے کیا تھا